باب نمبر پانچ ابدن ابدن گرینڈ حیات ہوٹل کا بال روم اس وقت نیشنل اسپیلنگ بی کے بانوے مقابلے کے دو فائنلسٹ سمیت دیگر شرکا ان کے والدین بہن بھائیوں اور اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے موجود لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہونے کے باوجود اس وقت پن ڈراپ سائلنس کا منظر پیش کر رہا تھا دونوں فائنلز کے درمیان راؤنڈ فورٹین کھیلا جا رہا تھا تیرہ سالہ نینسی اپنا لفظ سپیل کرنے کے لیے اس وقت اپنی جگہ پر آ چکی تھی پچھلے بانوے سالوں میں نہیں سوری پچھلے بانوے سالوں سے اس بال روم میں دنیا کے بیسٹ سپیلر کی تاج پوشی ہو رہی تھی امریکہ کی مختلف ریاستوں کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں اسپیلنگ بی کے مقامی مقابلے جیت کر آنے والے پندرہ سال سے کم عمر کے بچے اس آخری راؤنڈ کو جیتنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے ایسی ہی ایک بازی کے شرکا آج بھی سٹیج پر تھے نینسی نے رکی ہوئی سانس کے ساتھ پروناؤنسر کا لفظ سنا اس نے پروناؤنسر کو لفظ دہرانے کے لیے کہا تھا پھر اس نے خود اس لفظ کو دہرایا وہ چیمپئن شپ ورڈز میں سے ایک تھا لیکن فوری طور پر فوری طور پر پراسے وہ یاد نہیں آ سکا فوری طور پر وہ اسے یاد نہیں آ سکا بہرحال اس کی ساؤنڈ سے وہ اسے بہت مشکل نہیں لگا تھا اور اگر سننے میں اتنا مشکل نہیں تھا تو اس کا مطلب تھا وہ ٹرکی لفظ ہو سکتا تھا ٹرکی لفظ ہو سکتا تھا نو سالہ دوسرا فائنلسٹ اپنی کرسی پر بیٹھا گلے میں لٹکے اپنے نمبر کارڈ کے پیچھے انگلی سے اس لفظ کو اسپیل کرنے میں لگا ہوا تھا وہ اس کا لفظ نہیں تھا لیکن وہاں بیٹھا ہر وہ بچہ بھی غیر ارادی طور پر اس وقت یہی کرنے میں مصروف تھا جو مقابلے سے آؤٹ ہو چکا تھا نینسی کا ریگولر ٹائم ختم ہو چکا تھا اس نے لفظ کو اسپیل کرنا شروع کیا سیس وہ پہلے چار لیٹرز بتانے کے بعد ایک لمحہ کے لیے رکی زیر لب اس نے باقی کے پانچ لیٹر دہرائے پھر وہ دوبارہ بولنا شروع ہوئی ایفر وہ ایک بار پھر رکی دوسرے فائنلسٹ بیٹھے بیٹھے زیر لب آخری دو لیٹرز کو دہرایا اس کے سامنے کھڑی نینسی نے بھی بالکل اسی وقت یہی دو لیٹرز بولے اور پھر بے یقینی سے اس گھنٹی کو بجتے سنا جو اسپیلنگ کی غلط ہونے پر بجی تھی حیرت صرف اس کے چہرے پر نہیں تھی ایک دوسرے فائنلسٹ کے چہرے پر بھی تھی پروناؤنسر اب سیسیفٹرس کی درست اسپیلنگ دہرا رہا تھا نینسی نے اپنی آنکھیں بند کی آخری لیٹر سے پہلے اے ہی ہونا چاہیے تھا تھا میں میں نے نے لگا کر کر کیا سوچ لگایا اس نے خود کو کوسا تقریباً رنگت کے ساتھ نینسی گراہم نے مقابلے کی شرکا کے لیے رکھی ہوئی کرسیوں کی طرف چلنا شروع کر دیا ہال تالیوں سے گونج رہا تھا یہ رنر اپ کو کھڑے ہو کے داد دی جا رہی تھی نو سالہ دوسرا فائنلسٹ بھی اس کے لیے کھڑا تالیاں بجا رہا تھا اس کے قریب پہنچنے پر اس نے نینسی سے آگے بڑھ کر ہاتھ پلایا نینسی نے ایک مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اسے جواباً وش کیا اور اپنی سیٹ سنبھال لی ہال میں موجود لوگ دوبارہ اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے اور وہ دوسرا فائنلسٹ مائک کے سامنے اپنی جگہ پر آ چکا تھا نینسی نے کسی مہم سے امید کے ساتھ اسے دیکھنا شروع کیا اگر وہ بھی اپنے لفظ کو مس اسپیل کرتا تو وہ ایک بار پھر فائنل راؤنڈ میں واپس آ جاتی کیچ ٹوینٹی ٹو اسے ہاتھ میں لاتے ہوئے اس نے کہا تھا وہ اندازہ نہیں لگا سکی وہ اس کے لیے کہہ رہا تھا یا وہ اس لفظ کو واقعی اپنے لیے بھی کیچ ٹوینٹی ٹو ہی سمجھ رہا تھا وہ چاہتی تھی ایسا ہوتا کوئی بھی ہوتا یہی چاہتا سینٹر سٹیج پر اب وہ نو سالہ فائنلسٹ تھا اپنی شرارتی مسکراہٹ اور گہری سیاہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس نے اسٹیج پر کھڑے چیف پروناؤنسر کو دیکھتے ہوئے سر ہلایا مسکرایا تھا اور ہونٹوں پر ایسی رکھنے والا وہ وہاں واحد نہیں تھا وہ نو سالہ چیمپئن شپ کو دیکھنے والے کراؤڈ کا سویٹ ہارٹ تھا اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی چمکتے ہوئی تقریباً گول آنکھیں جو کسی کارٹون کریکٹر کی طرح بہت اینیمیٹڈ تھیں اور اس کے تقریباً گلابی ہون جن پر وہ وقتاً فوقتاً زبان پھیر رہا تھا اور جن پر آنے والا ذرا سا زخم بہت سے لوگوں کو بلا وجہ مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا وہ معصوم فتنہ تھا یہ صرف اس کے والدین جانتے تھے جو دوسرے بچوں کے والدین کے ساتھ سٹیج کے بائیں طرف پہلی صف میں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہاں بیٹھے دوسرے فائنلسٹ کے والدین کے برعکس وہ بہت پرسکون تھے ان کے چہرے پر اب کوئی ٹینشن نہیں تھی جب ان کا بیٹا چیمپئن شپ ورلڈ کے لیے آ کر کھڑا ہوا تھا وہاں بیٹھے دوسرے فائنلسٹ کے والدین کے برعکس وہ بےحد پرسکون تھے ان کے چہرے پر اب کوئی ٹینشن نہیں تھی جب ان کا بیٹا چیمپئن شپ ورلڈ کے لیے آ کھڑا ہوا تھا ٹینشن اگر کسی کے چہرے پر تھی تو وہ ان کی سات سالہ بیٹی کے چہرے پر تھی جو دو دن پر مشتمل اس پورے مقابلے کے دوران دباؤ میں رہی تھی اور وہ اب بھی آنکھوں پر گلاسز ٹکائے پورے انہماک کے ساتھ اپنے نو سالہ بھائی کو دیکھ رہی تھی پروناؤنسر کے لفظ کے لیے جو پروناؤنسر کے لفظ کے لیے تیار تھا کیپلیٹی نے لفظ عطا کیا اس فائنلسٹ کے چہرے پر بے اختیار ایسی جس سے وہ مشکل اپنی ہنسی کو کنٹرول کر رہا ہو اس کی آنکھیں پہلے کلاک وائز پھر اینٹی کلاک وائز گھومنا شروع ہو گئی تھیں ہال میں کچھ کھلکھلاہٹیں ابھری تھیں اس نے اس چیمپئن شپ کو اپنا ہر لفظ سننے کے بعد اسی طرح ریاکٹ کیا تھا بھنچی ہوئی مسکراہٹ اور گھومتی ہوئی آنکھیں کمال کی خود اعتمادی تھی کئی دیکھنے والوں نے اسے داد دی اس کے حصے میں آنے والے الفاظ دوسروں کی نسبت زیادہ مشکل تھے یہ اس کی ہارڈ لگ تھی لیکن حد روانی سے بغیر اٹکے بغیر گھبرائے اسی پر اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ وہ ہر پہاڑ سر کرتا رہا تھا اور اب وہ آخری چوٹی کے سامنے کھڑا تھا ڈیفینیشن پلیز اس نے اپنا ریگولر ٹائم استعمال کرنا شروع کیا لینگویج آف اوریجن اس نے پروناؤنسر کے جواب کے بعد اگلا سوال کیا اٹیلین اس نے پروناؤنسر کے جواب کو دہراتے ہوئے کچھ سوچنے والے انداز میں ہونٹوں کو دائیں بائیں حرکت دی اس کی بہن بےحد پریشانی اور دباؤ میں اسے دیکھ رہی تھی اس کے والدین اب بھی پرسکون تھے اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ لفظ اس کے لیے آسان تھا وہ ایسے تاثرات کے ساتھ پچھلے تمام الفاظ کو اسپیل کرتا رہا تھا use in a sentence please وہ پروناؤنسر سے کہہ رہا تھا کا بتایا ہوا جملہ سننے کے بعد اس نے گلے میں لٹکے ہوئے نمبر کارڈ کی پشت پر انگلی سے اس لفظ کو اسپیل کیا یور فنش ٹائم اسٹارٹس اسے ان آخری تیس سیکنڈز کے شروع ہونے پر اطلاع دی گئی جس میں اس نے اپنے لفظ کو اسپیل کرنا تھا اس کی آنکھیں بالآخر گھومنا بند ہو گئی کیپلٹی اس نے ایک بار پھر اپنے لفظ کو دہرایا اور پھر اسے سپیل کرنا شروع ہو گیا C A P P E L L وہ سپیلنگ کرتے ہوئے ایک لہجہ رکا پھر ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے دوبارہ سپیلنگ سپیل کرنا شروع کیا E T T I hall تالیوں سے گونج اٹھا اور بہت دیر تک گونجتا رہا سپیلنگ بھی کا نیا چیمپئن صرف ایک لفظ کے فاصلے پر رہ گیا تھا تالیوں کی گونج تھمنے کے بعد نے اسے آگاہ کیا تھا کہ اسے اب ایک اضافی لفظ کو اسپیل کرنا تھا اس نے سر ہلایا اس لفظ کو اسپیل نہ کر سکنے کی صورت میں نینسی ایک بار پھر مقابلے میں واپس آ جاتی اگلا ورڈ تھا ویسنچ ٹو اس کے لیے لفظ پروناؤنس کیا گیا تھا ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی پھر اس کا منہ کھلا اور اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں او مائی گاڈ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا وہ شوق تھا اور پوری چیمپئن شپ میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس کی آنکھیں اور وہ خود اس طرح جامد ہوا تھا نینسی بے اختیار اپنی کرسی پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی تو بالآخر کوئی ایسا لفظ آ گیا تھا جو اسے دوبارہ چیمپئن شپ میں واپس لا سکتا تھا اس کے والدین کو پہلی بار اس کے تاثرات نے کچھ پریشان کیا تھا کیا کرنچ تھا ان کا بیٹا اب اپنے نمبر کارڈ سے اپنا چہرہ حاضرین سے چھپا رہا تھا حاضرین اس کی انگلیاں اور ہاتھوں کی کپ کباہٹ بڑی آسانی سے اسکرین پر دیکھ سکتے تھے اور ان میں سے بہت سونے اس بچے کے لیے واقعی بہت ہمدردی محسوس کی تھی وہاں بہت کم ایسے تھے جو اسے جیتتے ہوئے دیکھنا نہیں جاتے تھے ہال میں بیٹھا ہوا صرف ایک فرد ریلیکس تھا ریلیکسڈ یا ایکسائٹیڈ کہنا مشکل تھا اور وہ اس بچے کی سات سالہ بہن تھی جو اب اپنے ماں باپ کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی اور جس نے بھائی کے تاثرات پر پہلی بار بڑے اطمینان کے ساتھ کرسی کی پشت سے ساتھ مسکراتے ہوئے ٹیک لگائی تھی گود میں رکھے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو بہت آہستہ آہستہ اس نے بے تابی کے انداز میں بجانا شروع کر دیا تھا اس کے ماں باپ نے بیک وقت اس کے تالی بجاتے ہاتھوں اور اس کے مسکراتے چہرے کو الجھے ہوئے انداز میں دیکھا پھر اسٹیج پر اپنے لرستے کامتے کنفیوزڈ بیٹے کو جو نمبر کارڈ کے پیچھے اپنا سر چھپائے انگلی سے نمبر کارڈ کے پیچھے کچھ لکھنے اور بڑبڑانے میں مصروف تھا اور اب آہستہ آہستہ تالیاں بجا رہا تھا وہ اب اپنا کارڈ نیچے کر چکا تھا یوں جیسے ذہنی تیاری کر چکا ہو بانوے سپیلنگ بی کے فائنل بانوے سپیلنگ بی کے فائنل مقابلے میں پہلی بار پہنچنے والا وہ فائنلسٹ اپنی قسمت آزمانے کے لیے تیار تھا W W E I I S S N C H T O Hamid Sikandar نے ایک ہی سانس میں رکے بغیر چیمپئن شپ ورلڈ کے ہجے کیے کسی روبوٹ کی طرح بنا رکے خلا میں دیکھتے ہوئے یوں جیسے وہ ان حروف کو خلا میں کہیں لکھا دیکھتے ہوئے پڑھ رہا تھا اور اس مقابلے کا پہلا لفظ تھا جسے اس نے بنا رکے اس طرح ادا کیا تھا ورنہ وہ ہر لفظ کو سوچ سوچ کر ہجے کرتا تھا یوں جیسے ناپ تول رہا ان نون پلیس ایک نامعلوم مقام اس نے لفظ کے ہجے کرتے ہی اسی رفتار سے اس کا مطلب بتایا پھر اس کی نظریں پروناؤنسر پر ٹکی پروناؤنسر کے منہ سے نکلی درست کی آواز ہال میں گونج اٹھنے والی تالیوں کی آواز میں گم ہو گئی تھی ہال میں اب حاضرین والدین اور بچے اپنی اپنی سیٹوں سے تالیاں بجاتے ہوئے کھڑے ہو رہے تھے وہ بانوے اسپیلنگ بی کے نئے فاتح کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے جو اسٹیج پر فلیش لائٹس اور ٹی وی کیمروں کی چکا چوند کر دینے والی روشنیوں میں ساکھ کھڑا تھا دم سادے کنگ دم سادے گنگ اس کی گول آنکھیں گھومنا تک بھول گئی تھی یوں جیسے وہ ابھی تک اس شوق سے نکل نہ پایا ہو کہ وہ جیت چکا ہے یہ ہمین سکندہ تھا اور یہ ہمین سکندہ بھی ہو سکتا تھا تالیوں کی بہرا کر دینے والی گونج اور کیمروں کی خیرہ کر دینے والی روشنیوں میں اس نو سالہ بچے نے خود کو سنبھالا اپنے احساب اور حواس پر ایک ہی وقت میں قابو پانے کی کوشش کی اور پھر جو پہلا جملہ اس کے سامنے لگے مائک نے حاضرین تک پہنچایا تھا اس نے تالیوں کی گونج میں ایک بلند شگاف کہکے کی آواز بھی کو بھی شامل کیا تھا او مائی گاڈ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں بول سکا حاضرین کی ہنسی نے جیسے اسے کچھ اور نروس کیا پھر نادم پھر پرجوش اور پھر اس نے سر جھکا کر حاضرین کی تالیوں کا جواب دیا پھر ایک قدم آگے بڑھا کر ججز کی اس قطار کا جو حاضرین سے کچھ آگے بیٹھے ہوئے تھے لیکن اب کھڑے تالیاں بجا رہے تھے پھر اس نے پلٹ کر اس طرف دیکھا تھا جہاں اس کے ماں باپ اور رئیسہ بیٹھے تھے وہ بھی اب سب کے ساتھ کھڑے اس کی تالیاں بجا رہے تھے ہمین سکندر تقریباً بھاگتا ہوا ان کی طرف گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ سپارٹ لائٹ سپارٹ لائٹ بھی گئی جو اس سے پہلے سٹیج پر اس کو فوکس کیے ہوئے تھی وہ تالیاں بجاتی اور آنسو بہاتی امامہ سے آ کر لپٹا تھا پھر اس سے الگ ہوتے ہوئے اس نے اس سے تیزی سے امامہ کی گالوں پر بہتے ہوئے آنسو دونوں ہاتھوں سے رگڑے پھر ان ہاتھوں کو اپنی شرٹ پر رگڑتے ہوئے وہ سلار سے لپٹ گیا آئی میک یو پراؤڈ اس نے ہمیشہ کی طرح باپ سے پوچھا ویری پراؤڈ اس کی آنکھیں چمکی مسکراہٹ گہری ہوئی پھر وہ رئیسہ کی طرف گیا دونوں ہتیلیاں پھیلاتے ہوئے اس نے بازو ہوا میں بلند کرتے ہوئے رئیسہ کے پھیلائے ہوئے دونوں ہاتھوں پر ہائی فائف کیا اپنے گلے میں لٹکا نمبر کارڈ اتار کر اس نے رئیسہ کے گلے میں ڈالا پھر جھک کر اسے تھوڑا سا اٹھایا وہ کھل کھلائی حمید نے اسے نیچے اتارا اور اسی طرح بھاگتا ہوا واپس اسٹیج کے درمیان چلا گیا جہاں میزبان اب اس سے پھر بات چیت کرنے کے لیے منتظر کھڑا تھا آخری لفظ کتنا مشکل تھا ابتدائی کلمات کے بعد میزبان نے چھوٹتے اس سے پوچھا وہ چند سیکنڈ پہلے سب فائنلسٹ سے ہاتھ ملاتے ان کی مبارک وصول کرتے ہوئے ان کے پاس پہنچا تھا ہال میں موجود سب لوگ اب دوبارہ نشستیں سنبھال چکے تھے اور تقسیم انعامات کی تقریبات تقریب دیکھنے کے منتظر تھے آخری لفظ تو بہت آسان تھا حمید نے بڑے اطمینان سے کندھے اچکا کر کہا ہال میں کہہ کر گونجا تو پھر مشکل کیا تھا میزبان نے چھیڑ چھاڑ والے انداز میں کہا اس سے پہلے پوچھے جانے والے سارے الفاظ حمید نے بے حد سنجیدگی سے ترکی بہ ترکی کہا ہارم نے پہلے سے زیادہ اونچا کہہ کر بلند ہوا کیوں کیونکہ میں ہر لفظ بھول گیا تھا بس تکے تکے لگاتا رہا ہر لفظ کے ہجے کرنے کے لیے بس آخری لفظ تھا جو میں آنکھیں کان ناک سا بند کر کے بھی ہجے کر سکتا تھا وہ روانی سے کہتا گیا ہال میں تالیاں اور کہہ کے لگتے رہے اور وہ اس بچے کی حاضر جوابی خوش مزاجی اور بدلہ سجی کی داد دیتے ہوئے محفوظ ہو رہے تھے لیکن اس کی بات پر یقین نہیں کر رہے تھے ہال میں بیٹھی ہوئی صرف رئیسہ تھی جو یہ جانتی تھی کہ وہ حرف پر حرف ٹھیک کہہ رہا تھا اس سے آخری لفظ کے علاوہ واقعی سارے لفظ بھولے تھے اور وہ اس کے تاثرات دیکھ کر یہ جان جاتی تھی کہ وہ ایک بار پھر اپنا لفظ ہجے کرنا بھول گیا تھا اور پھر اپنی کرسی پر بیٹھی وہ انگلیوں کی پوروں پر اس کے لیے دل ہی دل میں دعا کرنا شروع کر دیتی اور آخری لفظ اتنا آسان کیوں لگا تھا آپ کو میزبان نے پھر پوچھا ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھے دوسرے ہاتھ سے رئیسہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حمیر نے بڑے فخری انداز میں کہا کیونکہ میں اور میری بہن <laughs> وسنچ ٹو یعنی کہ نامعلوم مقام سے آئے ہیں ہال ایک بار پھر تالیوں اور کہکوں سے گونج اٹھا تھا ہال میں لگی اسکرین پر گلاسز لگائے شرماتی ہوئی ابھر ابھری تھی جس کے اطراف میں بیٹھے امام اور سالار بھی اس کی بات پر ہنس پڑے تھے ہمیں نے جو کہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہا تھا وہ دونوں پچھلے کئی ہفتوں سے ایک ایک لفظ کا استعمال اپنے لیے اتنا باقاعدگی سے کر رہے تھے کہ یہ ان کی روز مرہ کی گفتگو کا حصہ بن گیا تھا رئیس اور ہمیں یہ سمجھتے تھے کہ وہ دونوں کسی نامعلوم تصوراتی دنیا سے آئے تھے جو صرف ان دونوں کو پتہ تھی ان دونوں کو نظر آتی تھی کسی دوسرے کو نہیں وہ دونوں انوکھے تھے اور یہ ان دونوں کا ذاتی خیال تھا پچھلے کچھ ہفتوں میں پانی جانے جانے پائی والی ان دونوں کی نئی فینٹیسی کا نام تھا اور یہ کیسے ممکن تھا کہ حمین سکندر اپنی اس فینٹیسی کا نام بھول جاتا جو یکدم اس کے سامنے حقیقت بن کر آ گئی تھی رئیسہ فخری انداز میں اپنے اس پارٹنر اس پارٹنر کو دیکھ رہی تھی جو اس طرح اس جو اس کی طرح نامعلوم مقام سے آیا تھا اور اس لفظ کو واقعی آنکھیں کان ناک بند کیے بھی دہرا سکتا تھا پروناؤنسر کے منہ سے اس طرح جس طرح وہ پچھلے دو سال انائر اور کے نام نام رہی تھی ان دونوں نے ہم بھی ہمین کی طرح پہلی بار شریک ہو کر اس چیمپئن شپ کو اپنے نام کر لیا تھا اسپیلنگ بھی کی وہ ایکٹیویٹی ماما نے اپنے گھر میں رئیسہ کے لیے سٹارٹ کی تھی اس کی زبان سیکھنے کے لیے لنگوسٹک سکلز کو بہتر اس کی زبان سیکھنے کی صلاحیت یعنی کہ لنگوسٹک سکلز کو بہتر کرنے کے لیے نئے لفظ سیکھنا ان کے ہجے کرنا انہیں درست تلفظ کے ساتھ بولنا سکھانا ان کا مفہوم اور پھر روز مرہ کی گفتگو میں ان کا استعمال وہ ایکٹیویٹی بڑھتے بڑھتے ان کے لیے ایکٹیویٹی نہیں روٹین کا ایک حصہ بن گئی تھی اور اس روٹین کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ان چاروں بچوں کا ذخیرہ الفاظ یعنی کہ وکیبلری اپنی عمر کے بچوں سے بہت زیادہ اچھا تھا مقابلوں میں حصہ لینے کا خیال بھی انہیں کبھی نہ آتا اگر وہ اپنی وکیبلری کی وجہ سے پہلے ہی اپنے اسکول میں نمایاں نہ ہوتے حمین کی گفتگو کے دوران جو وہ اپنی تیاری پریکٹس کی روٹین کے حوالے سے کر رہا تھا کیمرہ بار بار امام اور سلار کو ہال میں لگی بڑی اسکرین پر دکھا رہا تھا کیونکہ وہ اس چیمپئن کے والدین تھے جو اس وقت سینئر اسٹیج پر تھا سینٹر سٹیج پر تھا ان کے آس پاس بیٹھے دوسرے مقابلے میں حصے لینے والے بچوں کے والدین وقتاً فوقتاً ان سے آ کر مل رہے تھے وہ مبارک باتیں وصول کر رہے تھے بہت پرسکون انداز میں دھیمی مسکراہٹوں کے ساتھ یوں جیسے یہ سب کچھ معمول کی بات ہو عام بات ہو اور واقعی یہ سب ان کے لیے عام سی بات تھی ان کی لائق اولاد نے ان کے لیے یہ سب عام سی بات ہی کر دیا تھا زندگی میں اب تک ان سب کی وجہ سے ان دونوں کی زندگی میں ایسے بہت سے فخر کے لمحات آئے تھے ایسے لمحات جن کی یادوں کو وہ ساری عمر عزیز رکھ سکتے تھے سال میں حصہ لوں گی ان کے درمیان بیٹھی ہوئی ریسا نے اپنے گلے میں لٹکے حمین کے کارڈ کو ہلاتے ہوئے سرگوشیوں میں اماما کو اطلاع دی امامہ نے اسے تھپکا جیسے تسلی دے کر حامی بھر رہی ہو اسٹیج پر اب حمین کو ٹرافی دی جا رہی تھی تالیوں سیٹیوں فلیش لائٹس کی چکا چوند اور میوزک کی گونج میں حاضرین ایک بار پھر کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے ہوئے داد دے رہے تھے اور وہاں سے کئی کلومیٹر دور واشنگٹن کے ایک قدرے نواحی علاقے کے ایک گھر میں بیٹھے جبریل اور عنایا یہ ٹی وی پر اس پروگرام کی لائیو کوریج دیکھتے ہوئے اسی خوشی اور جوش کا حصہ بنے ہوئے تھے جو اسکرین پر انہیں اس ہال میں نظر آ رہا تھا نایات تھوڑی دیر پہلے اپنے ٹیسٹ کی تیاری ختم کر کے بیٹھی تھی جس کی وجہ سے وہ امامہ اور سلار کے ساتھ نہیں جا سکی تھی اور جبریل اس کے لیے پیچھے رک گیا تھا وہ ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہوئے بھی بار بار اپنے کیمرے اپنے کمرے سے نکل کر ٹی وی لاؤنچ پہ آ کر ٹی وی پر صرف حمین سے پوچھا جانے والا سوال سنتی وہ اور جبریل مکان کے انداز میں بیک وقت اس لفظ کے ہجے کرتے اس سے پہلے کہ حمین اس کے ہجے کرتا پھر وہ بے یقینی سے اپنے چھوٹے بھائی کی وہ ہنسی دیکھتے جو اس لفظ کے رد عمل میں آتی اور پھر وہ اسے کوشش کرتے بے یقینی سے اپنے چھوٹے بھائی کی وہ ہنسی نہیں پھر وہ اسے کوشش کرتے ہوئے دیکھتے اس لفظ کو اسپیل کرنے کے لیے اور ہر صحیح آخری حرف پر ان دونوں کے سینوں سے بے وقت سانس خارج ہوتا یوں جیسے جان میں جان آ گئی ہو اور اس کے بعد عنایا ایک بار پھر ٹی وی لاؤنج سے غائب ہو جاتی وہ اب جبکہ اس تیسری ٹرافی کا ان کے گھر ہی آنے کا فیصلہ ہو گیا تھا تو وہ دونوں بے حد خوش تھے ان سب کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا حسد اور رقابت نہیں یہ خاصیت ان چاروں میں ہی نہیں تھی ٹی وی دیکھتے ہوئے گھنٹی کی آواز سنائی دی جبریل اس وقت اپنے لیے ملک شیک بنانے میں مصروف تھا عنایا اس کے دروازے کی طرف جانے کے بجائے خود دروازے پر چلی گئی کی ہول سے اس نے باہر جھانکا وہاں گیارہ سالہ ایرک کھڑا تھا عنایا چند دمہوں کے لیے وہیں کھڑی رہی الجھن کا شکار وہ اس کا کلاس فیلو تھا ان کا ہمسایا تھا اس کے والدین ان کی فیملی تھے جبریل گھر پر نہ ہوتا تو وہ دروازہ کبھی نہ کھولتی یہ اس کے ماں باپ کی ان سب کے لیے اکیلے گھر پر ہونے کی صورت میں ہدایات تھی مگر اس وقت اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ دروازہ کھولے یا نہ کھولے وہ بائک کی ہول پر کی ہول پر نظر جمائے یوں کھڑا تھا جیسے اس سوراخ میں سے یہ دیکھ پا رہا ہو کہ اسے اندر سے دیکھا جا رہا تھا اور دیکھنے والا کون تھا یہ بھی باہر کون ہے وہ جبریل تھا جو اچانک ہی وہاں آ گیا تھا وہ ہڑبڑا کر پلٹی پھر ایرک دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے بے مقصد اور کسی بھی وقت دوستوں یا جاننے والوں کو گھر نہیں بلا سکتے تھے لیکن ایرک کے لیے ان سب کے دل میں ہمدردی تھی اچھا آنے دو شاید اسے بھی ٹیسٹ کا کچھ پوچھنا ہو جبریل نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا دونوں ہاتھ اپنی جینس کی جیبوں میں ڈالے ایرک نے دروازہ کھلنے پر اپنے امریکن لب و لہجے میں ہمیشہ کی طرح بمشکل انہیں السلام علیکم کہا جسے وہ ہمیشہ کی طرح بمشکل سمجھے مبارک ہو ایرک نے وہیں کھڑے کھڑے جبریل کے پیچھے جھانکتی انایا کو دیکھتے ہوئے کہا تھینک یو جبریل نے بھی اتنا ہی مختصر جواب دیا وہ بات کرتے ہوئے دروازے کے سامنے سے ہٹ گئے ایرک اسی طرح جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اندر آ گیا تم نے ٹیسٹ کی تیاری کر لی انایا اس سے پوچھے بغیر نہیں رہ سکے نہیں وہ چلتے ہوئے لاؤنج میں آ گیا ٹی وی پر وہ اب ایک بار پھر اسی پروگرام کی لائف کوریج دیکھ رہا تھا کیوں بس ایسے ہی اس نے نائے کی طرف دیکھے بغیر ٹی وی اسکرین کو دیکھتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا بیٹھ جاؤ انایا نے اسے اسی طرح کھڑے دیکھ کر کہا جبریل تب تک لاؤنج کے ایک طرف موجود کچن ایریا میں دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا ایرک تمہاری ممی کو پتا ہے کہ تم یہاں ہو جبریل کو فریج میں سے دودھ نکالتے ہوئے اچانک خیال آیا میرا خیال ہے ایرک نے جواباً کان سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا انہیں نہیں پتا جبریل دودھ کی بوتل کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے چھٹکا اسے پچھلے ہفتے کا خیال آیا تھا جب ایرک کی ممی اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں آئی تھیں اور انہوں نے شکایت کی تھی کہ وہ بتائے بغیر گھر سے نکلا تھا اور وہ اتفاق اسے ڈھونڈنے لگیں تو انہیں پتہ چلا کہ وہ گھر پر تھا ہی نہیں تبھی وہ ان لوگوں کے گھر آئی تھیں کیونکہ انہیں پتا تھا وہ انہیں کہیں اور نہیں تو وہاں مل جائے گا ممی گھر پر نہیں ہے ایرک نے جبریل کی تنبیہی انداز کو بھانپ لیا تھا کہاں گئی ہیں جبریل کبھی اتنی پوچھ گچھ نہ کرتا اگر یہ ایرک نہ ہوتا تو کہیں نہ کہیں ان سب کو پتا تھا کہ وہ بعض دفعہ ان سے جھوٹ بولتا تھا اور بڑے اطمینان سے بولتا تھا اور یہ عادت اس سے پہلے نہیں تھی ایک سال پہلے جب اس کا باپ زندہ تھا کسی دوست کے پاس گئی ہیں سبل اور مارک بھی ان کے ساتھ ہیں اس نے جبریل کو بتایا ٹی وی پر اب کوریج ختم ہو کر کریڈٹس چل رہے تھے تم ساتھ نہیں گئے انایا نے اس سے پوچھا مجھے ٹیسٹ کی تیاری کرنی تھی اس نے ترکی بے ترکی کہا انایا اسے دیکھ کر رہ گئی وہ اب ریموٹ ہاتھ میں لیا اس کا معائنہ اس طرح کرنے اور اس کے بٹنوں کو چھونے میں مصروف تھا جیسے زندگی میں پہلی بار ریموٹ دیکھا ہو انایا کی طرف متوجہ نہ ہوتے ہوئے بھی اسے اندازہ تھا کہ وہ اس کی بات پر اسے دیکھ رہی ہوگی چلو پھر ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں انایا نے جواباً اسے کہا اس سے واقعی تشویش ہوئی تھی کہ ایرک نے ٹیسٹ کی تیاری نہیں کی تھی اس کا مطلب تھا وہ ایک بار پھر ٹیسٹ میں برا اسکور لینے والا تھا یہ سب واپس کب آئیں گے ایرک نے اس کی آفر کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے بات بدلنے کی کوشش کی ٹیسٹ کی تیاری اس کی زندگی کا مسئلہ نہیں تھا اس کی زندگی کے مسائل کچھ اور تھے واپس آ رہے ہوں گے انایا نے اسے بتایا اور اسے دیکھنے لگی اسے پتا تھا اب وہ بے مقصد بے معنی سوال کرتا رہے گا تاکہ وہاں بیٹھا رہے تب تک جب تک وہ وہاں سے بھی بیزار نہیں ہو جاتا اسے ایرک پر ترس آیا تھا پچھلے ایک سال سے ہمیشہ ہی آتا تھا وہ پہلے ایسا نہیں تھا اس کی کلاس کے سب سے بہترین اسٹوڈنٹس میں سے ایک تھا ایک سال میں وہ اوست سے بھی کم ہو گیا تھا تو وہ اپنی ممی کے ساتھ نہیں گئے انایا نے اس سے کہا اس نے ایک لمحہ قبل جبریل کی ملک شیک کی آفر رد کی تھی ہاں میں جا سکتا تھا لیکن میں نہیں گیا میں کوئی گیم کھیل سکتا ہوں اس نے ایک ہی جملے میں جواب اور سوال کیا عنایا اس کے چاہیے نہیں انیا کے بجائے جبریل نے جواب دیتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ریموٹ لے لیا تھا اس وقت ہمارے گھر میں کوئی گیمز نہیں کھیلتا کافی دیر ہو چکی ہے جبریل نے اس کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے اپنے گھر کے قوانین نرمی سے بتائے وہ روز گیمز نہیں کھیل سکتے تھے وہ رات کو بھی گیمز نہیں کھیل سکتے تھے عام طور پر وہ اس وقت تک ڈنر کر چکے ہوتے لیکن آج ہمین کے اس مقابلے میں شرکت کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا لیکن میں تو ایک آؤٹ سائڈر ہوں اور مہمان بھی ایرک نے چند لمحے سوچنے کے بعد جبریل سے کہا جو اب ٹی وی پر سی این این لگا کر بیٹھا تھا نہیں تم باہر کے نہیں ہو جبریل نے جواباً اس سے کہا ایرک بول نہیں سکا وہ جیسے ان سے یہی سننا چاہتا تھا میں ڈنر ٹیبل سیٹ کر دوں سب آنے والے ہوں گے اٹھ کھڑی ہوئی وہ اب لاؤنچ میں ہی ایک حصے میں لگی ہوئی ڈائننگ ٹیبل پر ڈائننگ ٹیبل پر میٹس اور پلیٹس رکھنے لگی ایرک کچھ دیر وقفے وقفے سے اسے اور جبریل کو دیکھتا رہا پھر جیسے اسے وہاں اپنی موجودگی بے مقصد نظر آئی تھی جبریل نیوز بلیٹن میں محف تھا عنایت ٹیبل سیٹ کرنے میں ایرک پھر بھی وہاں سے جانے پر تیار نہیں تھا اس گھر میں زندگی تھی سکون جواب اس کے جو اب اس کے گھر میں نہیں تھا کچھ دیر پہ مقصد سی این این دیکھتے ہوئے وہ اٹھ کر عنایہ کے پاس آ گیا اور کچھ کہیں بغیر خود ٹیبل سیٹ کرنے میں اس کی مدد کرنے لگا آٹھ کرسیوں والی ٹیبل پر عنایہ نے سات میٹس لگائے تھے اور ایرک نے یہ نوٹس کیا تھا اس نے جیسے کہیں بغیر یہ جان لیا تھا کہ وہ وہاں سے کھانا کھا کر جائے گا اس نے جیسے کہیں بغیر یہ جان لیا تھا کہ وہ وہاں سے کھانا کھا کر جائے گا وہ اکثر ان کے گھر کھانا کھا لیتا تھا پاکستانی کھانا بھی صرف تازہ کھانے کی خواہش میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی ضرورت کے تحت اس کے اپنے گھر میں کیرولین کھانا ویکینڈ پر بنا کر فریز کیا کرتی تھی پھر وہ پورا ویکینڈ وہی کھانا بار بار گرم ہو کر کھایا جاتا ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا ایک سال سے ہو گیا تھا جب سے اس کباب ایک حادثے میں ہلاک ہوا تھا کیرولین وکیل تھی ایک نامور اور بےحد مصروف وکیل تین بچوں کے باپ کے بغیر اکیلے دیکھ بھال کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ کیریئر کو بھی سنبھالنا اس سے بہت مشکل لگنے لگا تھا وہ نہ جاب بدل سکتی تھی نہ ہی اپنے کیریئر کے اسٹیج پر اپنا پروفیشن گھر میں رہنے والی ماں بننا اس کی خواہشات میں سے تھا بھی نہیں شوہر کی حادثاتی موت ایک صدمہ تھی وہ اور جیمس پندرہ سال سے اکٹھے تھے اور ایک مثالی جوڑا تھے پندرہ سال کی رفاقت کے بعد اچانک ایک دن پھر اکیلے ہو جانا تکلیف دیتا لیکن مستقبل کا عدم تحفظ ایک اور مسئلہ تھا وہ مشرقی عورت نہیں تھی کہ صرف بچوں کو اپنا ساتھی اور زندگی کا مقصد سمجھتے ہوئے صرف انہیں کافی سمجھتی اور انہی کے سہارے اپنی زندگی گزار لیتی اسے اپنی زندگی میں کسی ساتھی کی تلاش اور ضرورت بھی تھی جو جیمز کے کار کریش کے چھ ماہ بعد ایک کولیگ کی شکل میں مل گیا تھا زندگی بالکل نارمل نہیں ہوئی لیکن کچھ بہتر ہونے لگی تھی کم از کم کیرولین کے لیے اس کے دونوں جڑوا بچے چھ سال کے تھے اور ایرک دس سال کا تھا جب کار حادثے میں جیمز کی موت واقع ہوئی تھی سبل اور مارک سنبھل گئے تھے تھے وہ ابھی چھوٹے اور جیمز کے ساتھ ان کی وابستگی ویسی نہیں تھی جیسی ایرک کی تھی وہ باپ کے ساتھ حد سے زیادہ اٹیچ تھا وہ لوگ جس جسر میں رہ رہے تھے وہاں پندرہ بیس گھروں میں رہنے والے سارے ہی لوگ پروفیشنلز اور اعلیٰ قابلیت کے حامل تھے کچھ دوسری قومیت سے تعلق رکھتے تھے جیسے سالار اور امامہ کا خاندان جو ایرک کے بالکل ساتھ والے گھر میں تھے ان کا لون مشترکہ تھا ایرک کی پیدائش سے سے بھی پہلے جیمز نے وہ گھر جیمز جیمز سوری نے وہ گھر قسطوں پر لیا تھا لیکن سلار اور اس کا خاندان تقریباً ڈھائی سال پہلے وہاں آ کر رہنا شروع ہوا تھا سلار اور جیمز کسی فائنینشیل فرم میں کچھ عرصہ کام کر چکے تھے اور ایک دوسرے کو بہت عرصے سے جانتے تھے دونوں خاندانوں میں میل ملاپ بڑھنے کی وجہ سلار کے بچوں کا اسی اسکول میں ایڈمیشن تھا جہاں ایرک تھا نایا ایرک کی کلاس فیلو میں کلاس میں تھی یہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی دوستی کا آغاز تھا اگر اسے دوستی کہا جا سکتا تو عنایا بہت الگ تھلگ رہنے والی بچی تھی وہ بہت نرم خو اور شائستہ تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سوچ سنبھل کر بات کرنے والی ایرک بھی بہت بات باتونی نہیں تھا لیکن لاوبالی تھا شرارتی خوش مزاج دوستانہ عداد رکھنے والا ایک امریکن بچہ وہ عنایا کی طرف اس کی غیر معمول ذہانت کی وجہ سے متوجہ ہوا تھا اس نے دونوں میں اس نے دنوں میں اس کلاس میں آ کر دھات بٹھائی تھی وہ ان کی کلاس کی پہلی سیاہ بالوں اور سیاہ آنکھوں والی دودیا رنگت کی لڑکی تھی اور اپنی لمبی خمدار پلکھوں کی وجہ سے پہچانی جا سکتی تھی ایرک کو وہ کیوٹ لگتی تھی اس لیے بھی کیوں کیونکہ وہ کلاس کی دوسری لڑکیوں کی طرح ہر وقت پٹر پٹر بولتی نظر نہیں آتی تھی نہ ہی ہر ایک سے بحث کرتی نظر آتی تھی اس کو اپنا دوست بنانے کی کوشش ایرک کی طرف سے ہوئی تھی اور اس ایک سال تک جاری رہی تھی وہ انایا کے گھر بھی آتا جاتا تھا لیکن یہ سب کچھ رسمی تھا اس کی فیملی کے لوگ دوسرے ہمسایوں کے بچوں کی طرح اس سے بھی اچھے طریقے سے ملتے تھے لیکن یہاں وہ بے تکلفی اسے کبھی محسوس نہیں ہوئی کہ وہ انایا کو اپنی گرل فرینڈ کہہ سکتا وہ لوگ مسلم ہیں اور مسلم ایسے ہی ریزروڈ ہوتے ہیں اس نے ایک بار اپنے باپ سے نایا اور اس کے والدین کے حوالے سے لمبے چوڑے سوالات کیے تھے اور اس کے باپ نے بڑے اچھے طریقے سے اسے سمجھایا تھا ڈیڑھ سال گزرنے کے بعد سب کچھ ڈرامائی انداز میں بدلا تھا اس کے باپ کی موت کے بعد عنایا نے پہلی بار خود اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تھی جب وہ تقریباً دو ہفتے کے بعد پہلی بار اسکول گیا تھا اور اسکول جانے کے باوجود وہ ہر کلاس میں کچھ بھی کام کیے بغیر خالی ذہن کے ساتھ بیٹھا رہا تھا اس کے تمام فرینڈز اور کلاس فیلوز نے باری باری آ کر اس کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی اور پھر اپنے روزمرہ کے معاملات میں مصروف ہو گئے تھے لیکن ایرک اگلے کئی دن اسکول جاتے ہوئے بھی دوسرے بچوں کی طرح معمول کی سرگرمیوں میں خود کو مصروف نہیں رکھ سکا تھا اور یہی وہ وقت تھا جب عنایا اور اس کی دوستی شروع ہوئی تھی وہ کلاس ورک میں اس کی مدد کرنے لگی تھی وہ جانتا تھا اور محسوس کر سکتا تھا کہ وہ ہمدردی تھی جو عنایا اور اس کی فیملی کو یک دم اسے اتنی توجہ دینے پر مجبور کر رہی تھی اور اس ہمدردی نے بڑے عجیب انداز میں ان لوگوں کا اسے محتاج کر لیا کیا تھا سلار کا خاندان وہ واحد خاندان اور گھر نہیں تھا جہاں ایرک کا آنا جانا تھا وہ اپنے آس پاس کے ان تمام گھروں میں ہی جاتا تھا جہاں اس کے ہم عمر بچے تھے جس جگہ وہ رہتا تھا وہاں مختلف مذاہب اور مختلف قومیتوں کے لوگ رہتے تھے ایک آدھ انڈین چند چائنیز دکا عرب یہودی اور پھر سالار اور امامہ کا گھر اور ان سب گھروں میں وہ اگر کسی گھر کی طرف کھنچتا تھا تو وہ یہ تو وہ یہ ہی آخری گھر تھا ان کا گھر ویسا ہی گھر تھا جیسا کبھی اس کے باپ کی زندگی میں اس کا اپنا گھر تھا اس کے ماں باپ بے حد مصروف ہونے کے باوجود ایرک پر توجہ دیتے تھے خاص طور پر اس کا باپ جو خود اکلوتا تھا اور اب کیرولین پوری کوشش کے باوجود ایرک کو اتنی توجہ نہیں دے سکتی تھی وہ سبل اور مارک کو زیادہ توجہ کا مستحق سمجھتی تھی کیونکہ وہ بہت چھوٹے تھے اور اگر وہ ایسا سمجھتی تھی تو یہ غلط بھی نہیں تھا اور ایرک جیسے اپنے محور سے بھٹکتے ہوئے ایک سیارے کی طرح اس خاندان کے سیارے میں آیا تھا ان سے متاثر ان کا حصہ بن جانے کی خواہش میں ہمین اور رئیسہ کے ساتھ امام اور سلار کی آمد پر ان کا بےحد پرجوش طریقے سے استقبال کیا گیا تھا اور استقبال کرنے والوں میں ایرک بھی تھا کچھ دیر کے لیے وہاں ان کے ساتھ حمید سے خوش گپیاں کرتے ہوئے وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ کہاں موجود ہے کھانے کی میز پر ان کے ساتھ کھانا کھاتے اور گپیاں کرتے ہوئے ڈور بیل بجنے پر بھی ایرک کو یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ کیرولین ہوگی وہ بے حد ناخوش تھی اور ہمیشہ کی طرح ان کے گھر آنے پر اس نے معمول کے انداز میں خوشگوار رسمی جملوں کا تبادلہ بھی نہیں کیا تھا اس نے اندر آتے ہی ایرک کا پوچھا تھا اور ایرک کے وہاں ہونے کی تصدیق ہونے پر وہ اندر آئی تھی اور اس نے لانچ پہ کھڑے کھڑے ایرک کو ڈھانٹنا شروع کر دیا تھا وہ سبل اور مارک کو اس کے پاس چھوڑ کر کسی دوست کے ساتھ ڈنر پر گئی تھی اور وہ سبل اور مارک کے سوتے ہی گھر سے نکل آیا تھا اور اب جب کیرولین واپس آئی تو اس نے سبل اور مارک دونوں کو گھر میں روتے ہوئے پریشان اور ایرک کو وہاں سے غائب پایا تھا ایرک نے ماں کی ڈانٹ پٹکار خاموشی سے سنی تھی شرمندگی اگر اسے ہوئی تھی تو صرف اس بات کی کہ اس کا جھوٹ ان سب کے سامنے کھلا تھا جو اس نے مارک اور سبل کے حوالے سے بولا تھا کیرولین سخت مزاج نہیں تھی لیکن پچھلے کچھ عرصہ سے اس کے اور ایرک کے درمیان عجیب سی سرد مہری آ گئی تھی وہ جانتی تھی ایرک جیمز کی موت کی وجہ سے اپسٹ تھا لیکن وہ اس بات سے بیزار ہو چکی تھی وہ گیارہ سال کا لڑکا تھا وہ چاہتی تھی وہ اپنی ذمہ داریاں محسوس کرے اور اگر کچھ ذمہ داریاں اپنے سر نہیں لے سکتا تو کم از کم مزید کوئی مسئلہ بھی پیدا نہ کرے ایرک کو ماں سے تب تک ہمدردی رہی تھی جب تک اس نے کیرولین کے نئے پارٹنر کو نہیں دیکھا تھا باپ کی موت سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ کوئی اور اس کے باپ کی جگہ لینے والا تھا اس کے اور کیرولین کے درمیان سات میریو کشیدگی کی بنیادی وجہ یہی تھی جسے کیرولین بوجھ بوجھ نہیں پائی تھی ایرک کے جانے کے کچھ دیر بعد بھی وہاں خاموشی ہی رہی تھی یہ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ اس صورت حال میں پر کس رد عمل کا اظہار کرے ایرک کے ساتھ سب کو ہمدردی تھی لیکن اب ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے اپنے گھر سے دور کیسے رکھیں خاص طور پر ایسی صورتحال میں جب کیرولین کو اس میل جول پر اعتراض بھی نہیں تھا اور وہ خود بھی کئی بار ایمرجنسی کی صورت میں سبر اور مار کو ان کے پاس چھوڑ جاتی تھی اتنا اچھا بچہ تھا پہلے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا میں نے اسے پتہ نہیں اب کیا ہو گیا ہے اسے ٹیبل سے برتن اٹھاتے ہوئے ماما نے جیسے تبصرہ کیا تھا جیمز کی موت نے ایسا کر دیا اسے سلاڈ نے میز سے اٹھتے ہوئے اس کے تبصرے کے جواب میں کہا برتن سنگھ میں رکھتے ہوئے امامہ عجیب انداز میں ٹھنڈی پڑی تھی دو دن بعد سالار کا طبی معائنہ ہونا تھا پہلے ہر تین ماہ کے بعد اس کا طبی معائنہ ہوتا تھا اب اس بار چھ ماہ کے بعد یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس کے دماغ میں موجود ٹیومر کس حالت میں تھا بڑھنے لگا تھا گھٹنے لگا تھا گھٹنے لگا تھا اس کے دماغ میں کوئی اور ٹیومر تو نہیں بن گیا تھا ٹیومرز نے کچھ اور سیلز کو تو متاثر کرنا شروع نہیں کر دیا تھا C T S C M T B P T L P پتہ نہیں ایم آر آئی پتہ نہیں کیسے کتنے ٹیسٹ تھے سی بی سی جن کی رپورٹس وہ دم سادے دیکھتی رہتی تھی ہر کلیئر رپورٹ میں اس کا سانس بحال کر دیتی ہر کلیئر رپورٹ کلیئر رپورٹ اس کا سانس بحال کر دیتی کوئی معلوم معمولی سی بھی خراب رپورٹ اسے بحال کر دیتی زندگی جیسے پھر تین ماہ کے دائرے میں سمٹ کر آ گئی تھی تین ماہ کے بعد میڈیکل چیک اپ ہوتا اور پھر وہ تین ماہ کے لیے جینے لگتی اور جب جب میڈیکل چیک اپ کی تاریخ قریب آنے لگتی امامہ کی بدحواسی میں بھی اضافہ ہونے لگتا اور یہ سب کچھ تین سال سے ہو رہا تھا اور تین سال سے ٹھیک تھا اس کا آپریشن کامیاب رہا تھا ہوش میں آنے کے بعد اس کی ذہنی صلاحیتوں پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا چھوٹے موٹے اثرات آئے تھے لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ انہیں تشویش تشویش لاحق ہوتی لیکن اس کے باوجود امامہ ہاشم کو لگتا تھا زندگی بدل گئی ہے اور اب سلار کی زبان سے جیمز کی موت کا ذکر سن کر اور اس موت نے اس کے بیٹے کو کیسے متاثر کیا تھا وہ ایک بار پھر اسی طرح منجمد ہو گئی تھی چند گھنٹے پہلے ہونے والے تقریب یکدم جیسے اس کے دماغ سے محو ہو گئی تھی وہ چیک اپ جو دو دن بعد ہونے والا تھا اگر وہ ٹھیک رہتا تو پھر اس کا چیک اپ تین کے بجائے چھ ماہ کے بعد ہوتا سلار کی نہیں جیسے اس کی اپنی زندگی کے معیار تین سے چھ ماہ بڑھنے والی تھی کچن میں سنگھ کے سامنے کھڑے اس نے لاؤنچ پہ بیٹھے سالار کو دیکھا اس کے گرد بیٹھے اس سے خوشگپیوں میں مصروف اپنے بچوں کو دیکھا وہ خوش قسمت تھی کہ وہ اب بھی ان کی زندگیوں میں تھا جیتا جاگتا ہنستا مسکراتا خوش پاش صحت مند کم از کم کوئی اب اسے دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس سے کوئی بیماری تھی اور ایسی بیماری تھی وہ صرف اپنی سرجری کے بعد سیز اور علاج کے دوران ہی میں بیمار لگتا تھا سرجری کے لیے سر کے بال صاف کرا دینے کی وجہ سے بھی اور اس کے بعد ہونے والے علاج کی وجہ سے بھی تب اس کے چہرے پر یکدم جھوریاں سے آ گئی تھیں بہت کم وقت میں اس کا وزن بہت زیادہ کم ہوا تھا وہ شاید اس کا نتیجہ تھیں چھ سات ماہ وہ ایک کے بعد ایک چھوٹے بڑے انفیکشنز کا شکار ہوتا رہا تھا وہ سرجری کے بعد واپس پاکستان آنا چاہتی تھی لیکن آ نہیں سکی وہ اسے وہاں اس طرح کے یہ جنگ لڑنے کے لیے چھوڑ نہیں سکتی تھی وہ کام چھوڑ کر گھر بیٹھ کر آرام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور یہ آپشن اس کے پاس تھا بھی نہیں سرجری کے ایک ہفتے بعد وہ دوبارہ ایس آئی ایف کے پروجیکٹس میں بیٹھا بیٹھا لیے تھا اور وہ صرف بیٹھ کر اسے دیکھتی رہی تھی تیمارداری عیادت دیکھ بھال ان لفظوں کو سلار سکندر نے بے معنی کر کے رکھ دیا تھا وہ حتمی حتی المقدور اپنی ذمہ داری خود اٹھا اٹھا رہا تھا جیسے ساری عمر اٹھانے کی کوشش کرتا رہا تھا وہ پھر بھی اسے تنہا چھوڑ دینے پر تیار نہیں تھی چھ سات ماہ کے بعد وہ بلاخر صحت مند ہونا شروع ہو گیا تھا اس کے نئے بال اگائے تھے اس کا وزن بڑھ گیا تھا اس کے چہرے سے وہ جھوریاں غائب ہو گئی تھی جو راتوں رات آئی تھیں آنکھوں کے گرد ہلکے اور چہرے کی پیلاہٹ بھی چلی گئی تھی وہ اب ویسا ہی سرار نظر آتا تھا جیسے اس بیماری کی تشخیص سے پہلے تھا ڈاکٹرز کہتے تھے اس کی صحت کی بحالی ناقابل یقین اور قابل حشک ہے امامہ ہاشم پھر بھی مطمئن ہونے سے قاصر تھی سرار کے ساتھ گزارے ہوئے شادی کے شروع کے دس سالوں میں اس نے دنیا کی ہر نعمت چکھ لی تھی ہر آسائش دیکھ لی تھی لگژری کارز سے پرائیویٹ پلینز کے سفر تک سونے کے زیورات سے لے کر ہیروں تک سب وہ آدھی دنیا اس کے ساتھ گھومی تھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی تمنا اس نے کی ہو اور سلاڑ نے اس سے تمنا اس سے تمنا ہی رہنے دیا ہو وہ اپنی زندگی کے دس سالوں پر پریوں کی کہانی لکھ سکتی تھی لیکن ایسی زندگی گزارنے کے بعد امامہ ہاشم کو زندگی کی سب سے بڑی نعمت زندگی ہی لگی تھی اس شخص کی زندگی وہ اس کے پاس تھا تو دنیا کی کوئی اور چیز نہ ہونے کے باوجود بھی وہ خوش رہ سکتی تھی ہنس سکتی تھی جی سکتی تھی باقی اور کچھ بھی نہ ہوتا مہنگے کپڑے زیورات آسائشات گھر کچھ بھی نہ ہوتا صرف اس کا ساتھ اس کے ساتھ رہتا تو وہ خوش رہ سکتی تھی جینے کے لیے بس اتنا کافی تھا اور اب ایک بار پھر اس کے میڈیکل چیک اپ کی تاریخ قریب تھی ایک بار پھر اس کی نیندیں غائب ہونا شروع ہو گئی تھیں لاؤنج پہ حمین کی کسی بات پر ہنستے ہوئے سلار کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس اسے اس کی سرجری کے بعد پہلی بار اسے دیکھنا یاد آیا تھا آٹھ گھنٹے کی سرجری کے بعد پہلی بار اسے دیکھنا پھر اگلی صبح اسپتال جا کر اسے دوبارہ دیکھنا وہ یاد نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن وہ بھول نہیں پاتی تھی وہ تب بھی اس کے چہرے پر نظر جمائے اسے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے بیٹھی تھی جب وہ ہوش میں آیا تھا اس کے متورم پپوٹے ہلنے لگے تھے وہ آنکھیں کھولنے کی جد و جہد کر رہا تھا سالار سالار وہ بے اختیار سے پکارنے لگی تھی ایک بار دو بار کئی بار اس نے بلاخر آنکھیں کھول دی تھیں سوجی ہوئی نظر سرخ آنکھیں وہ غنودگی میں تھا اور اس کیفیت سے لڑ رہا تھا اس نے سالار کا چہرہ چھوا ایک بار پھر اس کا نام پکارتے ہوئے اس بار سالار نے اسے دیکھا تھا گردن ذرا سی موڑتے ہوئے لیکن ان آنکھوں میں اس کے لیے کوئی پہچان کوئی تاثر نہیں تھا وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہا تھا امامہ کو جیسے دھچکا لگا تھا کیا وہ واقعی اسے پہچان نہیں پا رہا تھا ڈاکٹرز نے اس خدشے کا اظہار آپریشن سے پہلے کیا تھا کہ اس کی یاداشت جا سکتی ہے آپریشن کے مضمرات میں سے یہ ایک تھا اس کے باوجود وہ شدید صدمے کا شکار ہوئی تھی گنگ دم بخود اس سرد ہاتھ پیروں کے ساتھ ان آنکھوں کو دیکھتی رہی تھی جو اسے ایک اجنبی کی طرح دیکھ رہی تھی دیکھ رہی تھی پھر جیسے ان آنکھوں میں چمک آنی شروع ہوئی جیسے اس کا عکس ابھرنا شروع ہوا اس کی پلکیں اب ساتھ نہیں تھیں وہ چھپکنے لگی تھیں مانوسیت کا احساس دیتے ہوئے بیڈ پر اس کے ہاتھ کے نیچے موجود سالار کے ہاتھ میں حرکت ہوئی تھی اس کا نام اب بھی نہیں لے پا رہا تھا لیکن اس کے ہاتھ کا لمس شناخت کر رہا تھا رد عمل ظاہر کر رہا تھا تین سال گزرنے کے بعد بھی اس سرجری سے پہلے اور اس سرجری کے بعد کا ایک ایک لمحہ گنوا سکتی تھی وہ سب کچھ جیسے اس کے ذہن پر انمٹ نقوش کی طرح نقش تھا سالار کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا تھا وہ اس کے نام کا نہیں تھا وہ الحمدللہ تھا اور امامہ کو پہلی بار الحمدللہ کا مطلب سمجھ میں آیا تھا اس نے امامہ کا نام اگلے جملے میں لیا تھا اور امامہ کو لگا اس نے زندگی میں پہلی بار اپنا نام سنا ہو زندگی میں پہلی بار اسے اپنے نام خوبصورت لگا تھا اس نے پہلی چیز پانی مانگی تھی اور امامہ کو لگا دنیا میں سب سے قیمتی چیز پانی ہی تو ہے اور اس نے کلمہ پڑھا تھا کوئی مرتے ہوئے تو کلمہ پڑھتا ہے پھر زندہ ہو جانے پر اس نے کلمہ پڑھتے ہوئے کسی کو پہلی بار دیکھا تھا اور اس سب کے دوران سالار نے امامہ کو ہاتھ نہیں امامہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا وہ لمس لمس نہیں تھا جنت تھی جو ہاتھ میں تھی تو میں نہیں آنا یہاں سلار نے یکدم اس سے مخاطب کیا وہ ابھی بھی کچن کے سنگ سے ٹیک لگائے وہیں کھڑی تھی دور تھی اس لیے خود پر قابو بھی پا گئی تھی آنسو بھی چھپا گئی تھی ہاں میں آتی ہوں اس نے پلیٹ پلٹ کر سنک میں باقی برتن بھی رکھے میں سب باتیں تو یہاں سے بھی سن رہی ہوں اس نے کہا تھا ممی اگلے سال رئیسہ جائے گی اسپیلنگ بھی میں عائشہ عابدین اپنے باپ کے انتقال کے سات ماہ بعد پیدا ہوئی تھی تین بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی اور تینوں بہنوں کی عمر میں زیادہ وقفہ نہیں تھا اس کے والدین نہ صرف خود ڈاکٹرز تھے بلکہ ڈاکٹرز کے ایک نامور خاندان سے تعلق رکھتے تھے عائشہ کی ماں نورین الہی نے اپنی بیٹی کو تھوڑے عرصے کے لیے پاکستان میں اپنی ماں کے پاس بھیج دیا تھا وہ امریکہ میں میڈیسن جیسے پروفیشن سے منسلک ہوئے منسلک ہوئے تھے دو بیٹیوں کے ساتھ اس نوائی زیادہ بچی کو شوہر کی اچانک موت کے بعد پیدا ہونے والے حالات میں سنبھال نہیں سکتی تھی عائشہ اگلے پانچ سال پاکستان ہی میں رہی حالانکہ نورین الہی اس کو سال چھ مہینے وہاں رکھنا چاہتی تھی لیکن عائشہ کی نانی اور نانا کو اس سے اتنی انسیت ہو گئی تھی کہ اور وہ بھی ان کے ساتھ اتنی خوش اور مطمئن تھی کہ نورین خیال آنے پر بھی اسے واپس نہیں لے جا سکیں دو چھوٹی بچیوں کے ساتھ امریکہ میں زندگی ایک آرتھوپیڈک سرجن کے طور پر ویسے ہی اتنی مشینی تھی شوہر کی موت کے بعد کہ وہ چاہتی بھی تو عائشہ کو اپنے ساتھ لے جانے پر بھی وہ اس کی پرورش کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی تھیں پانچ سال کے بعد بلاخر وہ عائشہ کو امریکہ اپنے پاس لے آئی لیکن عائشہ کا وہاں دل نہ لگا وہ اپنی دونوں بہنوں بڑی بہنوں سے مانوس نہیں تھیں نورین لا بہت مصروف تھیں اور عائشہ کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں تھا وہ دو سال کسی نہ کسی طرح وہاں گزارتی رہی لیکن سات سال کی عمر میں نورین کو ایک بار پھر اس کی ضد پر اسے واپس پاکستان بھیجنا پڑا لیکن اس بار نورین کو اس کے رہن سہن کے حوالے سے فکر ہونے لگی تھی وہ اور ان کی دونوں بیٹیاں اور آدھے سے زیادہ سسرال اور میکا امریکہ میں مقیم تھی اور وہ عائشہ کو بھی مستقل طور پر امریکہ میں ہی رکھنا چاہتی تھیں کیونکہ پاکستان میں اب ان کے صرف والدین رہ گئے تھے جو پاکستان چھوڑ کر اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کے پاس امریکہ آنے پر تیار نہیں تھے سات سال کی عمر میں اسے واپس پاکستان بھیجنے کے باوجود اس بار نورین اس سال میں دو بار امریکہ بلاتی رہی ان کی کوشش تھی کہ عائشہ اور اس کی بہنیں بہنوں نورمان اور رائمہ نورمان اور رائمہ میں لگاؤ پیدا ہو جائے ان کی کوشش کامیاب ثابت ہوئی تھی عائشہ اور اس کی دونوں بہنیں اب ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہونے لگی تھی اور عائشہ کو اب امریکہ اتنا اجدبی نہیں لگتا تھا جتنا اس کو شروع میں لگتا تھا دس سال کی عمر میں عائشہ ایک بار پھر امریکہ آئی تھی اور اس بار اسے وہاں رہنے میں پہلے جیسے مسئلے پیش نہیں آئے تھے لیکن اب ایک نیا مسئلہ پیش تھا وہ اسکول میں جا کر پریشان ہونے لگی تھی وہ پاکستان میں بھی وہ ایجوکیشن میں پڑھتی رہی تھی مگر وہاں اور یہاں کے ماحول میں فرق تھا نورین اسکول کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکتی تھیں یہ مسئلہ ان کی بڑی دونوں بیٹیوں کو پیش نہیں آیا تھا وہ عائشہ کی طرح کلاس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوتی تھی نہ ہی برہم ہوتی تھیں عائشہ کو اسکول اچھا نہیں لگتا تھا نورین کے پاس ایک راستہ یہ تھا کہ وہ اسے وہاں کسی اسلامک اسکول بھیجیں وہ اس راستے کو استعمال نہیں کرنا چاہتی تھیں وہ اس عمر میں اسے اتنی بامنظم زندگی دینا نہیں چاہتی تھیں ان کا خیال تھا وہ کچھ عرصہ یا رہنے کے بعد خود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی ایک سال بعد بھی جب عائشہ بہتر ہونے کے بجائے بہتر ہونے کے بجائے زیادہ پریشان ہونا شروع ہوئی اور اس کے گریڈز خراب ہونے لگے تو نورین کو اسے ایک بار پھر پاکستان بھیجنا پڑا تھا وہ اب اسے اے لیولز کے بعد وہاں بلوانا چاہتے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا وہ اس وقت تک کچھ سمجھدار ہو جائے گی اور وہاں چیزوں کو آسانی سے سمجھ سکے گی تیرہ سال کی عمر میں عائشہ عابدین ایک بار پھر امریکہ رہنے کے لیے آئی تھی لیکن اس بار وہ وہاں اپنے لیے ایک نیا مسئلہ دیکھ رہی تھی امریکہ اسے اسلامی ملک نہیں لگ رہا تھا وہاں کی شخصی آزادی اس کے لیے پریشان کن تھی وہاں لباس اور زبان کے معاملے میں وہ معاملے میں روا رکھنے والی آزادی اسے ہولانے لگی تھی لیکن ان میں سب سے بڑا چیلنج اس کے لیے یہ تھا کہ وہ وہاں حجاب میں بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی تھی جو اس نے پاکستان میں لینا شروع کیا تھا اور جس سے نورین خوش نہیں تھی اس بار نورین نے بلاخر گھٹنے ٹیک دیے تھے یہ مان لیا تھا کہ عائشہ کا امریکہ میں اب کوئی مستقبل نہیں تھا وہ پاکستان میں ہی رہنا چاہتی تھی اور وہاں پیش آنے والے تمام چھوٹے بڑے مسائل کے ساتھ خوش تھی انہوں نے عائشہ کو ایک بار پھر امریکہ سے واپس پاکستان بھیج دیا تھا یہ عائشہ عابدین کا انتخاب تھا کہ اسے اپنی زندگی نانا نانی کے طریقے سے ایک اسلامی ملک میں گزارنی ہے ایک نو عمر کے طور پر امریکہ کی ترقی سے متاثر ہونے اور وہاں رہائش کا اختیار رکھنے کے باوجود عائشہ عابدین ایک پرسکون اچھی زندگی کا خواب لے کر ایک بار پھر پاکستان لوٹی تھی جہاں وہ اپنے جیسے لوگوں کے درمیان زندگی گزارتی عائشہ کے نانا نانی نے اسے کانوینٹ میں پڑھانے کے باوجود زیادہ بے باک انداز میں اس کی پرورش نہیں کی تھی عائشہ کو انہوں نے گھر میں ایک ایسے مولوی قرآن پاک پڑھایا تھا جو کم فہم رکھنے والا روایتی مولوی نہیں تھا وہ ایک اچھے ادارے کے طلبہ کو قرآن اور حدیث کی تربیت دیتا تھا خود عائشہ کے نانا نانی بھی دین اور دنیا کی بہت سمجھ رکھتے تھے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے ملنے جلنے کے شوقین اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ دینی اور اخلاقی قدروں کے حساب سے قدامت پسند تھے لیکن یہ قدامت پرستی دین کے انمانوں میں نہیں تھی جو انہوں نے عائشہ کو دیا تھا عائشہ عابدین دین ایک ایسے ماحول میں جہاں دین کی سمجھ بوجھ اور اس میں گہری دلچسپی کے ساتھ پیدا ہوئی تھی جہاں پر حرام اور حلال کی تلواروں سے ڈرانے کے بجائے دلیل اور منطق سے اچھائی اور برائی سمجھائی جاتی تھی شاید یہی وجہ تھی کہ عائشہ اپنے مذہب سے بے حد جذباتی لگاؤ رکھتی تھی وہ پانچ وقت نماز باقاعدگی سے پڑھتی تھی حجاب بھی اوڑھتی تھی روزے بھی رکھتی تھی اپنے نانا نانی کے ساتھ حج بھی کر چکی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فنون لطیفہ کی ہر صنف میں بھی دلچسپی رکھتی تھی پینٹنگز بنا لیتی تھی اسکول میں پورے لباس کے ساتھ پیراکی کے مقابلوں میں بھی حصہ لیتی تھی ہر وہ کام کر لیتی تھی جس میں اس سے دلچسپی ہوتی اور جس کی اسے اپنے نانا نانی سے اجازت ملتی تھی امریکی معاشرے کا حصہ نہ بننے کے باوجود نورین کو یہ تسلیم کرنے میں آر نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کی تربیت بہت اچھی ہوتی اور اس کا سہرا اپنے والدین کو صرف وہ ہی نہیں دیتی تھی ان کے خاندان اور سسرال کے وہ سب لوگ دیتے تھے جو عائشہ سے کبھی مل چکے تھے نورین نے اپنی بڑی دونوں بیٹیوں کو بھی بڑی توجہ اور محنت سے پالا تھا انہوں نے انہیں امریکہ میں رہتے ہوئے اپنے کلچر اور مذہب سے جتنا قریب رکھنے کی کوشش کر سکتی تھی اتنا رکھا تھا مگر ان کا زندگی گزارنے کا انداز بہت آزاد تھا اور نورین کو یہ اس لیے قابل اعتراض نہیں لگا تھا کیونکہ ان کی بیٹیاں حدود قیود سے کبھی آگے نہیں بڑھی جو ان کے لیے کبھی پریشانی کا باعث بنتی تو ان کے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ نہ صرف تعلیمی لحاظ سے بہت اچھی تھی بلکہ امریکہ میں پلنے بڑھنے والی دوسری پاکستانی لڑکیوں کی نسبت ان کی زیادہ فرما بردار اور پرواہ کرنے والی تھیں لیکن انہیں ان دونوں میں اور عائشہ کی تربیت میں تب فرق سمجھ میں آتا جب عائشہ امریکہ ان کے پاس رہنے کے لیے آتی تو وہ یا وہ پاکستان رہنے آتی انہیں یہ احساس ہوتا کہ وہ بیٹی کی ماں ہے عائشہ ان کے آگے پیچھے پھرتی تھی ان کے پاس بیٹھتی رہتی ان کی باتیں توجہ سے سنتی ان کے لیے کھانا بناتی اور ان سب کے بدلے میں اسے نورین سے کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا تھا وہ یہ سب عادت کرتی تھی اور یہ سب اس نے انہیں والدین اس نے انہیں والدین سے سیکھا تھا جو نورین کے ماں باپ تھے نورین اپنے ماں باپ کے حوالے سے حد احسان مند اور ممنون تھی کہ انہوں نے اس کی بیٹی کی صرف تربیت ہی اچھی نہیں کی تھی بلکہ اسے بہت اچھے اداروں سے تعلیم دلوا رہے تھے کہ نورین کی خواہش تھی کہ عائشہ ڈاکٹر بنتی کیونکہ ان کی بڑی دونوں بیٹیوں میں سے کسی کو میڈیسن میں دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھیں عائشہ کو بھی میڈیسن میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں تھی اور شاید ماں کی خواہش نہ ہوتی تو وہ میڈیسن کے بجائے آرکیٹیکٹ بننا چاہتی لیکن نورین کی خواہش کو مقدم سمجھتے ہوئے اس نے زندگی کے بہت سارے مقاصد بدل دیے تھے شاید کہیں وہ اپنی ماں کی وہ خفقی بھی دور کرنا چاہتی تھی جو بار بار امریکہ جا کر بھی وہاں ایڈجسٹ نہ ہونے اور پھر واپس آنے پر وہ اپنی ماں کے دل میں پیدا کرتی رہی تھی نورین اس کے لیے بھی اسے میڈیسن پڑھانا چاہتی تھی کیونکہ ان کا خیال تھا اگر عائشہ کو دوبارہ کبھی امریکہ آنا پڑا تو اس کے پاس ایک اچھی پروفیشنل ڈگری ہوگی تو اسے نوکری کے مسئلے نہیں ہوں گے میڈیسن میڈیکل پڑھانے کا وہ خواب جو نورین نے اس کے لیے دیکھا تھا وہ عائشہ عابدین کی زندگی کا سب سے بھیانک خواب ثابت ہوا تھا وہ اگلی صبح پھر ان کے دروازے پر کھڑا تھا بچوں کو اسکول گئے ابھی صرف گھنٹہ ہی ہوا تھا اور امامہ نے لانڈری سے کپڑے نکال کر چند منٹ پہلے ڈرائیو ہی چلی گئی وہ اسے ڈانٹتی ہی چلی گئی ایرک کو مایوسی ہوئی اس سے ماما سے ہمدردی کی توقع تھی جو پہلے ملتی رہی تھی آپ کو کیسے پتا مجھے کینسر نہیں ہے اس نے بلاخر امامہ سے کہا وہ اس کی شکل دیکھ کر رہ گئی اس کی شکل بہت معصوم تھی چاکلیٹ براؤن چمکدار ریشمی بال جو کنگھی کے بغیر بکھرے ہوئے تھے اور اسی رنگ کی آنکھیں جو پہلے شرارت سے چمکتی رہتی تھیں اب ان میں ایک الجھن بھری اداسی تھی ماما سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تھا جواب دے سکتی تھی لیکن گیارہ سال کے اس بچے کو کیا جواب دیتی جو پہلے ہی زندگی کے سبق سیکھ نہیں پا رہا تھا خاموشی سے اس نے راستہ چھوڑا اور ایپرن کی ڈوریاں کمر کے گرد کستے ہوئے دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر چلی گئی ایرک نے اندر آتے ہوئے وہ دروازہ بند کیا کنڈی لگائی یوں جیسے وہ اس کا اپنا گھر تھا پھر وہ بھی لاؤنچ میں آ گیا تھا امامہ کچن کاؤنٹر پر بیکنگ کا بہت سا سامان پھیلائی کھڑی تھی وہ اپنے کام میں مصروف رہی کاؤنٹر پر پڑے سیل فون سے کسی صورت کی تلاوت ہو رہی تھی جو وہ کام کرتے ہوئے سن رہی تھی ایرک نے بھی لاؤنچ میں آ کر کمرے میں بلند ہونے والی آیات کی آواز سنی چند لمحوں کے لیے اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ کھڑا رہے بیٹھ جائے بات کرے نہ کرے اس نے جبریل کو کئی بار تلاوت کرتے سنا تھا اور وہ جب بھی تلاوت کر رہا ہوتا کوئی اور بات نہیں کرتا تھا اس کے آس پاس کوئی اور اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتا تھا ایرک فیصلہ نہیں کر پایا کہ سیل فون پر چلنے والی تلاوت کے دوران اسے کیا کرنا چاہیے اس کی مشکل امامہ نے آسان کی اسے سیل فون پر وہ تلاوت بند کر دی جبریل کی آواز ہے ایرک نے جیسے تصدیق والے انداز میں پوچھا ہاں بہت پیاری ہے امامہ اس بار مسکرائی میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں یہ قرآن ایرت نے جیسے اس سنائی دینے والی چیز کے لیے بالآخر موضوع لفظ تلاش کیا امامہ خاموش رہی میں سیکھ سکتا ہوں کیا اس نے امامہ کو خاموش پا کر سوال کیا ایک اور عجیب سوال امامہ نے سوچا کبھی کبھی اس کے سوال بھی مشکل میں ڈال دیتے ہیں اس سے غلط فہمی تھی کہ اسے مشکل میں ڈالنے والے سارے سوال صرف حمین کے پاس ہی تھے دلچسپی ہو تو سب کچھ سیکھا جا سکتا ہے اس نے اپنے جواب کو حد دل مقدور مناسب کر کے پیش کیا آپ سکھا سکتی ہیں اس کا اگلا سوال اس سے بھی زیادہ گھما دینے والا تھا نہیں میں نہیں سکھا سکتی اماما نے دو ٹوک انداز میں کہا وہ مطلب سمجھا تھا نیت نہیں جبریل سکھا سکتا ہے اس نے متبادل حل پیش کیا وہ بہت مصروف ہے اسے ہائی اسکول ختم کرنا ہے اس سال اماما نے جیسے بہانہ پیش کیا میں انتظار کر سکتا ہوں ایرک کے پاس بھی متبادل حل تھا اماما نے اس بار اس گفتگو سے بچنے کے لیے ایک کیبنٹ کھول کر کچھ ڈھونڈنا شروع کیا ایرک نے اس موضوع گفتگو میں اس کی عدم دلچسپی محسوس کرتے ہوئے موضوع بدلنے کی کوشش کا آغاز کیا حمید اپنے بیڈ روم میں کیوں نہیں لے گیا اسے وہ اب لاؤنج کے درمیان رکھی میز پر پڑی حمین کی اسپیلنگ بی ٹرافی کی طرف متوجہ تھا اماما نے پلٹ کر اسے دیکھا آج اس کے کچھ دوست مدو ہیں یہاں گھر پر انہی کو دکھانے کے لیے رکھی ہے اس نے انڈوں کی ٹوکری میں سے انڈا نکالتے ہوئے جواب دیا او پارٹی ہے ایرک نے خوشی کا اظہار کیا یا کم از کم خوش دکھائی دینے کی کوشش کی میں انوائٹیڈ ہوں کیا اس نے اگلے جملے کو پھر سوال میں بدلا وہ ایک پیالے میں انڈے توڑ کر ڈالتے ڈالتے رکی تم پہلے ہی یہاں ہو خوش مزاجی سے کہے گئے اس جملے میں ایسا کچھ نہیں تھا جو ایرک کو برا لگتا لیکن اسے برا لگا تھا آپ کو میرا یہ آنا اچھا نہیں لگتا لاؤنچ کے درمیان میں کھڑے کھڑے اس نے ماما سے پوچھا جھوٹ بول کر آنا اچھا نہیں لگتا اس بار اس کے جواب نے چند لمحوں کے لیے ایرک کو لاجواب کیا اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے ماما کو دیکھا پھر اس ٹرافی کو جو درمیانی سینٹر پر پڑی تھی اس سے اندازہ تھا کہ وہ کس جھوٹ کا ذکر کر رہی تھی اور اسے یہ بھی پتا تھا کل رات ہونے والے واقعہ کے بعد ماما اسے یہ ضرور کہتی وہ اسے اچھی طرح جانتا تھا کم از کم اتنا تو انڈے پھینٹتے ہوئے اماما نے ایک چنٹی نظر اس پر ڈالی ریڈ ٹی شرٹ اور نیلی جینز کے ساتھ جاگرس پہنے بکھرے بالوں کے ساتھ سر جھکائے دونوں بات جینس کے جیبوں میں ڈالے ایک جوگر کی نوک سے فرش کو رگڑتے ہوئے وہ پتہ نہیں گہری سوچ میں تھا یا شرمندگی میں ماما کو بے اختیار اس پر ترس آیا ناشتہ کیا ہے وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی ایرک نے نفی میں سر ہلایا ماما نے اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ ناشتہ کرے گیا نہیں وہ اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی تھی ایرک کو بھی پتا تھا وہ کیا کر رہی ہے آپ مجھے پیٹی بنا دیں وہ جانتی تھی وہ پراٹھا کھانا چاہتا تھا وہ ان کے گھر کئی بار پراٹھا کھا چکا تھا میں اسے وہاں لگا دیتا ہوں ایرک نے درمیانی سینٹر پر ٹرافی کے برابر میں پڑے سرٹیفکیٹ کو اٹھاتے ہوئے اٹھائے ہوئے اسے دیوار پر لگانے کی پیشکش کی وہ جیسے اپنے اور امامہ کے درمیان ملاقات کے شروع میں ہی آنے والی تلخی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا نہیں مت لگاؤ امامہ نے اسے روکا کیوں اس نے الجھ کر پوچھا آپ کو فخر نہیں ہے امین پر اس کے بعد پر کچن میں کام کرتے کرتے ہنسی وہ اس سے یہ نہیں کہہ سکی کہ اگر وہ اپنے بچوں کے سرٹیفکیٹس ٹرافیاں اور اعزازات کو اپنے گھر کے دیواروں پر لگاتی تو اس کے گھر میں کوئی جگہ خالی نہ بچتی اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی ہی قابل اولاد دی تھی حمین کے پاپا کو پسند نہیں ہے یہ اس نے پراٹھے کے لیے پیڑا بناتے ہوئے کہا کیوں وہ متجسس ہوا یہ اپنے کارناموں کی نشانیوں کو ہر وقت دیواروں پر لٹکا دیکھیں گے آتے جاتے ہوئے تو ان کے دماغوں کو ساتویں آسمان سے کیسے نیچے اتاریں گے ہم اس سلار کی بات یاد آئی تھی جو اس نے پہلی بار جبیل کے کسی کو دیوار پر لگانے کی اس کی کوشش کے جواب میں کہی تھی کوئی کتنی بھی بڑی اچیومنٹ والا دن ہو چوبیس گھنٹے کے بعد ماضی بن جاتا ہے اور ماضی کے ٹنڈورے پیٹنے والے لوگ کبھی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے اس نے سلار کی بات منو ان دہرائی تھی پتہ نہیں ایرک کی سمجھ میں آئی یا نہیں لیکن اس نے مزید کسی سوال کے بغیر وہ سرٹیفیکیٹ اسی میز پر رکھ دیا تھا مسز سلار آپ مجھے پسند نہیں کرتی وہ اس کے اگلے سوال پر بری طرح چونکی سب تمہیں بہت پسند کرتے ہیں پھر میں تمہیں پسند کیوں نہیں کروں گی اس نے بڑے تحمل سے کہا تحمل سے جیسے اسے سمجھایا آپ مجھے اڈاپٹ کر سکتی ہیں اگلا سوال اتنا اچانک تھا کہ وہ پراٹھا بھول کر اس کی شکل دیکھنے لگی وہ بے حد سنجیدہ تھا چند لمحوں کے لیے اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے پھر وہ ہنس پڑی ایرک کو اس کی ہنسی اچھی نہیں لگی ایرک تمہاری ممی ہے دو بہن بھائی ہیں ایک فیملی ہے پلیز ایرک نے کچھ بےتابی سے اس کی بات کاٹ کر جیسے پلیز کہہ کر اس کی منت کی تھی تمہاری ممی تم سے بہت پیار کرتی ہیں ایرک وہ کبھی بھی تمہیں کسی دوسرے کو نہیں دیں گی اور تمہیں ان کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے امامہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی ممی کے پاس ایک بوائے فرینڈ ہے وہ جلدی ان سے شادی بھی کر لیں گی کیا آپ تب مجھے اڈاپٹ کر سکتی ہیں اس نے جیسے اس مسئلے کا بھی حل نکالا تھا تم کیوں چاہتے ہو ہمارے پاس آنا وہ بغیر پوچھے نہیں رہ سکی کیونکہ یہ مجھے گھر لگتا ہے بہت مختصر جملے میں اس بچے کا ہر نفسیاتی مسئلہ چھپا تھا وہ کس تلاش میں کہاں کہاں پھیر رہا تھا امامہ کا دل اور پگل پگلا مگر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہوتا چاہے عقل کی ہر کنجی لگا لیں کچھ تالے نہیں کھلتے تم اپنی ممی کو چھوڑ کر ہمارے پاس آنا چاہتے ہو یہ تو اچھی بات نہیں ہے امامہ نے جیسے جذباتی بلیک میلنگ کی کوشش کی تھی ممی مجھے چھوڑ دیں گی میں نے آپ کو بتایا ہے نا ان کا بوائے فرینڈ ہے ایرک کے پاس اس جذباتی حربے کا جواب تھا وہ شادی کر لیں بوائے فرینڈ کے ساتھ رہنے لگے کچھ بھی ہو تم ان کے بیٹے ہی رہو گے تم سے ان کی محبت کم نہیں ہوگی وہ تمہیں اور تمہارے دونوں بہن بھائیوں کو اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتی اس نے کیرولین کی وکالت کر کے ایرک کی مایوسی کو جیسے اور بڑھایا میں عنایا سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس کے اگلے جملے نے امامہ کا دماغ جیسے گھما دیا تھا وہ اگلے کئی لمحے بول نہیں سکی تھی وہ ان لوگوں سے اٹیچ تھا ان لوگوں کو پسند کرتا تھا لیکن وہ اس طرح اس انداز میں اس کے خاندان کا حصہ بننے کا سوچ سکتا تھا اس کا اسے اس کا اندازہ نہیں تھا یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا یہ بھی نہیں ہو سکتا اس نے بلاخر اس سے کہا کیوں وہ بیتاب ہوا تم ابھی اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے بہت چھوٹے ہو اس سے اس سے زیادہ مناسب جواب نہیں سوجا تھا جب میں بڑا ہو جاؤں گا تب میں شادی کر سکتا ہوں اسے نہیں اس بار اس نے صاف گوئی سے کہا کیوں وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا اس سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو تم وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکے کیونکہ میں اسے پسند کرتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے وہ تمہیں اتنا پسند نہ کرتی ہو کہ تم سے شادی کرنے پر تیار ہو جائے ایرک کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا کیا اس نے آپ سے ایسا کہا ہے اس نے ایک بچکانہ سوال کیا تھا نہیں اس نے مجھ سے نہیں کہا وہ بہت چھوٹی ہے تمہیں پسند نہیں آنا پسند کرنے کے بارے میں وہ ابھی سوچ بھی نہیں سکتی لیکن یہ تم میں تم سے کہہ رہی ہوں ایرک کہ اس طرح کی باتیں کرنا اور سوچنا چھوڑ دو ورنہ شاید ہمارے لیے تم سے ملنا جلنا ممکن نہیں رہے گا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ترش ہوئی تھی اور یہ ضروری تھا وہ نہیں چاہتی تھی وہ ایسی کوئی بات عنایا سے بھی کرے آپ ان سے خفا نہ ہو اگر آپ ایسا نہیں چاہتی تو میں عنایا سے شادی نہیں کروں گا لیکن میں اس سے پیار کرتا ہوں آئرن اس کی خفی سے کچھ پریشان ہوا لیکن پھر بھی اسے اپنے دل کی کیفیت بتائے بغیر نہیں رہ سکا وہ بے اختیار لمبی سانس لے کر رہ گئی وہ وہ اس اس معاشرے کے چیلنجز تھے تھے جو سمیت ہر مسلمان ماں کو ڈراتے تم کیا کر سکتے ہو انیا کے لیے اس نے بے سنجیدگی سے ایرک سے پوچھا سب کچھ اس سے وہی جواب ملا جس سے اس سے توقع تھی اوکے پھر اسکول جاؤ باقاعدگی سے دل لگا کر پڑھو اپنا کوئی کیریئر بناؤ انایا کسی ایسے لڑکے کو تو کبھی پسند نہیں کر سکتی جو باقاعد جو باقاعدگی سے اسکول نہ جاتا ہو اپنی ماں کی بات نہ مانتا ہو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی پرواہ نہ کرتا ہو جو اسٹڈیز کو سنجیدگی سے لیتا ہی نہ ہو اور پھر جھوٹ بولتا ہو ایرک کا چہرہ سرخ ہو گیا ماما نے جیسے دو سیکنڈ میں اس کی زندگی کی پہلی محبت کا تیا پانچا کر دیا تھا وہاں ایک دم خاموشی چھائی تھی امامہ ماما اب بھی کچن میں کام میں مصروف تھی ایرک کا ناشتہ تیار کر کے اسے ٹیبل پر رکھ دیا تھا وہ بہت دیر خاموش رہا پھر اس نے ماما سے کہا میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا یہ بہت اچھا ہوگا ایرک لیکن اس کے ساتھ تمہیں ایک اور وعدہ بھی کرنا ہے مجھ سے کیا وہ الجھا جب تک تم ہائی اسکول پاس کر کے یونیورسٹی میں نہیں چلے جاتے تم عنایت سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کرو گے میں نہیں چاہتی وہ تم سے مکمل طور پر خفا ہو جائے میں وعدہ کرتا ہوں میں ایسا ہی کروں گا ایرک نے بھی اسے سے سنجیدگی سے امامہ سے اسے سنجیدگی سے ماما سے کہا تھا جس سنجیدگی سے وہ اس سے بات کر رہی تھی وہ اپنا اور کانٹا پکڑے کرسی پر بیٹھا پراٹھا کھانے کی تیاری میں تھا اور جب تک تم یونیورسٹی نہیں پہنچ جاتے ہم دوبارہ اس ایشو پر بات نہیں کریں گے محبت شادی انعیا امامہ نے جیسے ان تین چیزوں کے گیٹ ریڈ زون لگاتے ہوئے اس سے کہا تھا وہ معمول کی طرح یہ بات بھی مان گیا تھا امامہ کا خیال تھا اس نے حفاظتی بند باندھا تھا باندھ دیا تھا تھوڑا عرصہ مزید گزر جانے پر وہ اپنے باپ کی موت کو بھول جانے کے بعد ٹھیک ہو جاتا اور جب تک تم یونیورسٹی نہیں پہنچ جاتے ہم دوبارہ اس ایشو پر بات نہیں کریں گے محبت شادی عنایا امامہ نے جیسے ان تین چیزوں کے گرد ریڈ زون لگاتے ہوئے اس سے کہا تھا وہ معمول کی طرح یہ بات بھی مان گیا تھا امامہ کا خیال تھا اس نے حفاظتی بند باندھ دیا تھا تھوڑا سا مزید گزر جانے پر وہ اپنے باپ کی موت کو بھول جانے کے بعد ٹھیک ہو جاتا اس سے عنایات اور اس سے متعلقہ ہونے والی ساری گفتگو کو بھول جاتا اس نے ایرک کی اس بات چیت کو ایک امریکن بچے کی بچکانہ گفتگو سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی اسے اندازہ نہیں تھا ایرک ایک عام امریکن بچہ نہیں تھا احسن سات کا باپ اس بات پر ہمیشہ فخر کرتا تھا کہ اس کا بیٹا آج کے زمانے میں پاکستان کے بہترین انگلش میڈیم اور کو ایجوکیشن اداروں میں پڑھنے کے باوجود ایک سچا اور پکا مسلمان تھا داڑھی رکھتا تھا پانچ وقت کی نماز مسجد میں پڑھتا تھا حج اور عمرے کی سعادت اپنے شوق سے حاصل کر چکا تھا لڑکیوں کے لڑکیوں سے کوسو دھو بھاگتا تھا کسی ایسی سرگرمی ملوث نہیں تھا جو حرام تھی اور ماں باپ کا فرما بردار تھا دن کو دن اور رات کو رات کہنے والی سعادت مندی اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں شروع سے اب تک اس نے اسکالرشپ حاصل کی تھی صرف وہی نہیں ان کی دونوں چھوٹی بیٹیاں بھی جو بڑے بھائی ہی کی طرح دینی طور پر بعمل ہونے کے ساتھ ساتھ پوزیشن ہولڈرز تھیں ساتھ اور اس کی بیوی فادر اس کی بیوی اس بات پر جتنا فخر کرتے وہ کم تھا اور یہ فخر وہ برملا لوگوں تک پہنچاتے بھی تھے ان کے حلقہ احباب میں زیادہ تر لوگ انہی کی طرح کنزرویٹیو اور مذہبی تھے لیکن کم لوگ ایسے تھے جن کے بچے ان کے بچوں کی طرح لائق فائق ہوتے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ والدین کے اتنے فرما بردار ہوتے باندھتا تھا ان کے گھر کے ان ان کا گھر ان کے سوشل سرکل میں ایک آئیڈیل گھر سمجھا جاتا تھا ایسا آئیڈیل گھر جیسا گھر اور فیملی سب بنانا چاہتے لیکن یہ صرف اس کی ماں کا خاندان تھا جو اس آئیڈیل گھر کی کھوکھلی بنیادوں سے واقف تھا اور ایسن ساتھ کے باپ کو پسند نہیں کرتا تھا سعد نے ایک بہت امیر اور اچھے خاندان میں شادی کی تھی لیکن اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو ایک اچھی اور نیک مسلمان عورت بنانے کے لیے جو کچھ کیا تھا وہ اس کے خاندان سے پوشیدہ نہیں تھا اگر شادی کے پہلے یہ سال ایسن پیدا نہ ہو گیا ہوتا تو اس کی بیوی کے ماں باپ اپنی بیٹی کے علیحدگی کی کروا چکے ہوتے کئی بار ایسن کی پیدائش کے بعد بھی معاملات اس حد تک جاتے رہے تھے کہ طلاق ہو جاتی لیکن ساتھ اور اس کے گھر والوں کا شور شرابہ ہمیشہ انہیں کمزور کر دیتا سعد تو بیوی کو ایک فرما بردار دین سے سے قریب اور دنیا دور رہنے والی بیوی بنانا چاہتا تھا اور وہ یہ مطالبہ تھا جو مذہب کا نام استعمال کرتے ہوئے کرتا تھا ساتھ میں اس کے علاوہ کوئی خرابی نہیں تھی کہ وہ اپنی بیوی کو اس سانچے میں ڈھالنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر سکتا تھا گالم گلوچ سے لے کر مار کٹائی تک اور ماں باپ کے گھر جانے پر پابندی لگانے سے گھر میں قید کرنے تک اور خاندانوں کے بڑے جب بھی ان مسائل پر اکٹھے ہوئے ساتھ اپنے ہر رویے کا جو جواز اسلام سے لے کر آتا وہ شوہر تھا بیوی کو اپنے طریقے سے اختیار کروانا نہیں چاہتا تھا اسلامی طریقے پر رکھنا چاہتا تھا کیا بیوی کا خاندان اپنی بیٹی کو بے راہ راہ رو دیکھنا چاہتا تھا اس کی بیوی کے میکے والوں کے پاس ہزاروں دلیلوں کے باوجود ساتھ کے قرآن و حدیث اور مذہبی حوالوں کا جواب نہیں تھا وہ روشن خیال پڑھے لکھے تھے مگر ان کے پاس صرف دنیاوی تعلیم تھی ان کے پاس دین کا علم ہوتا تو وہ ساتھ کے قرآن و حدیث کے حوالوں کا سیاق و سباق بھی اسے بتا دیتے ساتھ کی بیوی اس سے عمر میں چھوٹی تھی اور ہر بار اس کے گھر والے اسے کچھ اور وقت صبر اور برداشت کے ساتھ گزارنے کا کہتے اور ساتھ کی کچھ اور فرما برداری اختیار کرنے کی نصیحت کرتے ان سب کا خیال تھا وقت گزرنے اور بچے ہونے کے ساتھ ساتھ ساتھ بدلتا جائے گا وقت بدلنے کے ساتھ نہیں وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ نہیں بدلا تھا اس کی بیوی بدلتی چلی گئی تھی اس نے ذہنی طور پر یہ مان لیا تھا کہ وہ شادی سے پہلے واقعی اسلام سے دور تھی اور دین کی تعلیمات وہی تھیں جو ساتھ اس کے کانوں میں ڈالتا تھا اور اسے واقعی وہی کرنا چاہیے جو اس کا شور کہتا تھا ویسا پردہ ویسی خدمت ویسی فرما برداری ایک سٹیج وہ آ گیا تھا جب دونوں میاں بیوی سوچ کے حساب سے ایک جیسے ہو گئے تھے اس کی بیوی بھی ساتھ کی طرح لوگوں پر اپنے فتوے نافذ کرنے لگی تھی وہ دوسروں کے بارے میں اپنے فتحوں کا کھلا اظہار کرتی تھی وہ کسی کی ذرا بھی ایسی چیز کو برداشت نہیں کر پاتی تھی جو اسے غیر اسلامی لگتی ہے ان کا خیال تھا اسلام انہیں اس کا حکم دیتا تھا کہ جو علم ان کے پاس ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں جو خلاف اسلام کام کرے وہ روک سکتے ہیں اسے روک دیں جسے وہ برا کہہ سکتے ہیں اسے برا نہ کہیں بلکہ سب کے سامنے اس طرح متعون کریں کہ اگلا شرم سے پانی پانی ہو جائے اسلام میں حکم کے علاوہ حکمت نامی بھی ایک چیز ہے وہ اس سے ناواقف تھے وہ میاں بیوی اس بات پر شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے انہیں یہ توفیق عطا کی کہ وہ لوگوں کو کھینچ کھینچ کر مذہب کی طرف لا رہے تھے راہ ہدایت کی طرف راغب کر رہے تھے ان دونوں کے ازواجی زندگی میں اگر کسی بات پر ان کا کبھی اتفاق ہوا تھا تو وہ صرف یہی ایک بات تھی ان دونوں میاں بیوی کے درمیان کسی اور چیز پر زندگی میں کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا مگر ساتھ کی بیوی ہر اس چیز پر جو اس کے شوہر کو ناگوار گزرتی تھی صرف خاموش رہنا سیکھ گئی تھی خاموشی اختیار نہ کرنے اور اختلاف رائے کرنے کا نتیجہ وہ شادی کے ابتدائی سالوں میں بہت بری طرح بھگت چکی تھی اس کے اور سعد کے درمیان اتنے سال گزر جانے کے باوجود اس قدر مذہبی ام آہنگی کے باوجود محبت نہیں تھی لیکن اسی اسی فیصد پاکستانی جوڑوں کی طرح وہ اس کے بغیر بھی رشتہ تو چلائی آ رہے تھے اگر ایک دوسرے سے محبت نہ ہونے ان کے لیے ساتھ رہنا مشکل بنایا تھا تو اس مشکل کو آسان اس مشترکہ نفرت نے کر دیا تھا جو وہ میاں بیوی ہر اس شخص سے کرتے تھے جو ان کی زندگیوں اور ذہنوں میں موجود اسلام کے تصور پر پورا نہیں اترتا تھا وہ دونوں میاں بیوی اپنے خاندان اور ہلکا احباب میں پسند نہیں کیا جاتے تھے حالانکہ ان دونوں کا خیال تھا کہ وہ دونوں حد خوش اخلاق اور سب کی ضرورت میں آن کی کام آنے والی تھے لیکن کہیں نہ کہیں اسلام کے اس کٹر تصور نے جو وہ دوسروں پر ٹھونسنا چاہتے تھے لوگوں کے لیے ان کو کسی نہ کسی حد تک ناقابل برداشت بنا دیا تھا اور وہ اس ناپسندیدگی سے واقف نہیں تھے لیکن ان کا خیال تھا کہ بلکہ انہیں یقین تھا وہ نیکی کی بات پھیلانے والے ہیں اور اگر اس کی وجہ سے لوگ ان سے کٹتے ہیں تو اللہ انہیں اس کا عجر دے گا ایسن ساتھ نے ایک ایسے گھر میں پرورش پائی تھی جہاں پر اس کے ماں باپ نے اسے لوگوں کو اس کسوٹی پر پرکھنا سکھایا تھا جن پر وہ خود دوسروں کو پرکھتے تھے اس نے ماں باپ کے درمیان ہر طرح کا جھگڑا بچپن میں ہی دیکھ لیا تھا اور اور اس نے تھا کہ بیوی کا تعلق ایسا ہی ہوتا ہونا چاہیے حاکم اور محکوم کا برتر اور کمتر کا کفیل اور مقفول کا عزت اور احترام کا نہیں پیار اور محبت کا بھی نہیں مرد کی ساری عزت اور غیرت اس کے گھر کی عورت کے کردار اور عمل سے ڈوبتی ہے اس کے اپنے <clears throat> عمل اور کردار سے نہیں ایک امریکن نیشنل اور وہاں سے اعلیٰ تعلیم یافتہ باپ نے احسن سات کو جو پہلا سبق پڑھایا تھا وہ یہی تھا احسن سات کو کچھ چیزیں شدید ناپسندی ناپسندیدگی ایک چھوٹا لفظ تھا یہ کہنا زیادہ مناسب تھا کہ اسے کچھ چیزوں سے نفرت تھی اور ان چیزوں کی فہرست میں ماڈرن عورت اور امریکہ سرفہرست تھے باپ کی طرف وہ دنیا میں تمام انتشار اور گناہ کی وجہ سے ہی دو کو قرار دیتا تھا وہ ایک حد لبرل اسکول میں کو ایجوکیشن میں اے لیولز کر رہا تھا لیکن وہ وہاں اپنے ساتھ پڑھنے والی ہر لڑکی کو آوارہ سمجھتا تھا جو حجاب نہیں حجاب میں نہیں تھی ماں باپ کی طرح وہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ وہ سب لڑکیاں لڑکوں کو دعوت گناہ دیتی ہیں جان بوجھ کر اپنی طرف راغب کرتی ہیں اس کی اپنی دونوں بہنیں اس کے برعکس کو ایجوکیشن سے نہیں پڑھی تھی مگر احسن ساتھ کو شروع سے ہی ایسے سکولز میں پڑھا پڑھایا جاتا رہا جہاں کو ایجوکیشن تھی جہاں اس کا واسطہ ہر قسم کی لڑکیوں سے پڑھتا تھا اور باپ کو اسے مثالی بنا کر پیش کرنے کے لیے ایک اور مثال مل گئی تھی اس کا بیٹا کو ایجوکیشن میں پڑھنے کے باوجود گرل فرینڈ کے مفہوم سے بھی واقف نہیں تھا یہ اس منافقت کی ایک اور جھلک جو سعد کے اپنے اندر مذہب اور مذہب کی حدود کو نافذ کرنے کے حوالے سے تھی ایسن ساد اور اس کے دونوں بہنوں کی زندگی سماجی طور پر جتنی محدود کی جا سکتی تھی سعد اور اس کی بیوی نے کر رکھی تھی ان کی زندگی کی واحد تفریح پڑھنا تھا واحد خوشی اچھے گریڈ لینا تھا واحد دلچسپی مذہبی کتابیں پڑھنا تھا واحد مقصد آخرت میں سرخروئی تھی واحد ہابی والدین کی خدمت تھا اور اس سب میں وہ دنیا کو ایک لانت کے طور پر سمجھتی تھیں اور ہر وہ چیز جو دنیا کی طرف کھنچتی تھی وہ شیطانی تھی وہ ایک پرفیکٹ ڈسفنکشنل فیملی تھی جس میں ماں باپ نے اپنے خراب ازواجدی تعلق سے پیدا ہونے والے نقائص اور خامیوں کو مذہب کے مکمل سے اسے ڈھک کر اپنے آپ کو پاک کر لیا تھا تاکہ کوئی ان کی عبادت و علم سے آگے بڑھ کر ان سے بات نہ کر سکے ان کی ساری بشری کمزوریاں اور خامیاں نماز روزوں اور دوسری عبادتوں میں چھپ جائیں سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس گھر میں رہنے والے کسی فرد کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ ان میں بہت سے نقائص تھے ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ رہا تھا دوسروں کے لیے ایک رول ماڈل اللہ سے قریب احسن ساتھ بھی اپنے آپ کو کامل سمجھتا تھا سب برائیوں سے مبرا سب اچھائیوں کا منبع اس پر اپنے باپ کی سوچ اور کردار کی گہری چھاپ تھی جو اس سے عشق کرتا تھا کیونکہ وہ اس کی واحد نرینہ اولاد تھی احسن سعد نے باپ سے بہت کچھ وراثت میں لیا تھا شکل و صورت ذہانت مزاج عادات لیکن جو سب سے بری چیز احسن سعد نے اپنے باپ سے لی تھی وہ منافقت تھی اس کی پہچان نہ رکھتے ہوئے بھی اسے ماڈرن عورتوں اور امریکہ سے نفرت تھی وہ انہیں گناہ اور برائی کی جڑ سمجھتا تھا اور وہ ایک ماڈرن عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا جس کے پاس امریکن شوریت بھی ہو اور وہ امریکہ میں اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتا تھا اس کا باپ ٹھیک کہتا تھا ایسن جس چیز کے تمنا کرتا تھا وہ اسے مل جاتی تھی یہ دونوں چیزیں بھی اسے ملنے والی تھیں اس کی خوش قسمتی ایک اور خاندان کی یہ بدقسمتی میں بدلنے والی تھی تمہیں پتا ہے جی بھی لڑکیاں تمہیں ہاٹ سمجھتی ہیں ایک لمحہ کے لیے ڈنر ٹیبل پر خاموشی چھا گئی تھی وہ ایسا ہی غیر متوقع جملہ تھا جو حمین نے پاستا کھاتے ہوئے اپنے سترہ سالہ بڑے بھائی کے گوشت گزار کیا تھا امامہ سلار عنایہ اور رئیسا نے بیک وقت حمین کو دیکھا پھر جبریل کو جو سرخ ہوا تھا وہ شرمندگی نہیں غصہ تھا جو حمین کے ان بے لاک تبصروں پر بے لاک تبصروں پر اکثر آ جاتا تھا وہ مجھے بھی کول کہتی ہیں لیکن تمہیں تو ہاٹ سمجھتی ہیں کس قدر افسوس کی بات ہے نا اس نے ماں باپ کی نظروں کی پرواہ کی تھی نہ ہی جبریل کے سرخ ہوتے چہرے کی اس نے اپنے تبصرے کے بعد اپنی بات جاری رکھتے ہوئے لڑکیوں کی نظر میں اپنے اسٹیٹس پر افسوس کا اظہار بھی اسی سانس میں کیا تھا you please shut up Jibreel نے اس دفعہ کچھ سخت لہجے میں اسے روکنے کی کوشش کی ماں باپ کی موجودگی کا لحاظ کرتے ہوئے اس نے اسے شاٹ اپ کہنے کے بجائے ان دونوں دو لفظوں کو توڑ کر بل بلا واسطہ اسے ٹوکا او ون مور ٹوسٹر ہمیں نے یوں ظاہر کیا جیسے اس نے اسے کسی کوئی بڑے ہی مشکل لفظ کہہ دیا ہو جس سے وہ واقف ہی نہیں تھا ہمین اس بار امامہ نے اسے تنبیہ کی وہ سا پہر میں ہونے والی اس پارٹی کو بھگتا کے بیٹھی تھی جو ہمین نے اپنے کلاس فیلوز کو دی تھی میں غلط نہیں کہہ رہا ممی ہمین نے اس کی تنبیہ کو جیسے ہوا میں اڑایا اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا میری جانے والی ہر لڑکی کا جبریل پر کرش ہے جبریل نے اس بار ہاتھ میں پکڑا ہوا کانٹا پلیٹ میں رکھ دیا پر یہ جیسے اس کے صبر کے پیمانے کے لبریز ہو جانے کی نشانی تھی یہاں تک کہ میری گرل فرینڈس بھی فرینڈس یہاں تک کہ میری گرل فرینڈس بھی فرینڈس سالار نے ٹوکا جو بھی ہو اس نے اسی انداز میں بات جاری رکھی مین یو آر سو لکی حمید نے اس بار جبریل کو رشک پری نظروں سے دیکھا امامہ اپنی بے انتہا کوشش کے باوجود اپنی ہنسی پر قابو نہیں قابو نہیں پا سکی اس سے حمید کی گفتگو سے زیادہ جبریل کے رد عمل پر ہنسی آ رہی تھی جس کی اب کان کی لوئی تک سرخ ہونا شروع ہو گئی تھی وہ ماں کے ہنستے پر کچھ اور جذبس ہوا تھا تو تمہارا کیا خیال ہے کوئی کون سی چیز ہے جو اسے لڑکیوں میں پاپولر کرتی ہے سالار نے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی اس نے بڑی سنجیدگی سے حمید سے یوں سوال کیا جیسے یہ کوئی بڑا فلسفیانہ سوال تھا میں اس بارے میں پہلے ہی سوچ چکا ہوں ہمیں نے اپنے کانٹے کی نوک پاستا کے درمیان پھرتے ہوئے سلار کے فلسفیانہ سوال کا اسی فلسفیانہ انداز میں جواب دینے کی کوشش کی اس کی بہت سی ریزنز ہیں لڑکیاں ان لڑکوں کو پسند نہیں کرتی جو بہت بولتے ہیں اور جی بھی بالکل بات نہیں کرتا یعنی کہ جبریل اور سلار نے سلاد کا ایک ٹکڑا کھاتے ہوئے آگے بولنے کی ترغیب دی اور لڑکیاں ان لڑکوں کو پسند کرتی ہیں جو لیے دیے رہتے ہیں اور جے بی میں یہ بھی بات ہے اس اپنے بھائی کا تجزیہ کرنا شروع کر دیا تھا اور لڑکیوں کو وہ لڑکے اچھے لگتے ہیں جو ان کی کبھی نہ ختم ہونے والی باتیں سن سکتے ہوں اور جی بھی سب کی باتیں سنتا ہے خواہ وہ کتنی ہی بے وقوفانہ ہوں اس پر سلار کو بھی ہنسی آئی جو اس نے گلا صاف کر کے چھپائی انایا اور رئیسہ چپ چاپ کھانا کھاتے ہوئے ہمین کے جملے سنتی پھر جبریل کے تاثرات دیکھتی وہ بڑا بھائی تھا یہ چھوٹا بھائی تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس قابل اعتراض گفتگو میں حصہ کیسے لیں اور لڑکیاں ان لڑکوں کو پسند کرتی ہیں جو گڈ لکنگ ہو ہمین اسی طرح روانی سے کہتے ہوئے اس بار اٹکا اور یہاں میرے اور جبرائیل کے درمیان موازنہ کیا جائے تو ہم دونوں ہر لحاظ سے یکساں گڈ لکنگ ہیں اس نے بات پر گھمائی اور اس بار بلاخر جبریل نے سے ٹوکا تمہیں پتا ہے ہمین لڑکیاں ان لڑکوں کو پسند کرتی ہیں جو ایڈیٹ نہیں ہوتے اس کا اشارہ ہمین ہمین کی سمجھ گیا تھا ہاں یہ اسی صورت ممکن ہے اگر لڑکیاں خود احمق نہ ہوں پاپا اس بار عنایا نے سلار کو پکارا تھا اور اس نے ہمین کے تبصرے پر احتجاج کیا تھا تم ان دونوں لڑکیوں کے بارے میں کیا کہو گے سلار نے بے حد سنجیدگی سے پوچھا تین کہیں بابا آپ ممی کو لڑکیوں کی صف سے کیوں نکال رہے ہیں ہمین نے سوال کا جواب اب گول اور کیا اور بہت معصومیت سے سالار سے پوچھا وہ سمارٹ نہیں تھا سپر سمارٹ تھا ہوشیار اور موقع موقع شناس تھا بات کرنا بدلنا سنبھالنا اس عمر میں بھی جانتا تھا ہمین بس کر دو امام نے اس بار اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے اس سے کہا اس کے واقعی سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ اسے ڈانٹے یا اس کی باتوں پر ہنسے وہ جو بھی کہہ رہا تھا غلط نہیں تھا جب تیرہ سال کی عمر میں بھی اپنے قد کاٹ کی وجہ سے بڑا لگتا تھا وہ حمین کی طرح زیادہ دبلا پتلا نہیں تھا ہمین ٹھیک کہہ رہا تھا کہ لڑکیاں اسے ہاٹ سمجھتی تھیں وہ جو ایک بات ہمین نے لڑکیوں کے اسے پسند کرنے کی وجوہات میں نہیں کنوائی تھی وہ اس کی خوبصورت آواز تھی جو اب آہستہ آہستہ بھاری مردانہ ہونے لگی تھی اس کی آنکھیں سالار کی آنکھیں تھیں بڑی سیاہ اور حد گہری اور اسی کی طرح حد متحمل مزاج تھا حمین کی طرح بے مقصد بولنے کی عادت نہیں تھی اسے اور وہ اگر لڑکیوں میں مقبول تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سب کے لیے ایک پہلی تھا حمین کی شخصیت بکناتیسی تھی حمین کو اپنے چارم کا پتہ تھا اور وہ اس کا صحیح وقت پر استعمال کرنا جانتا تھا جبریل اپنی کشش سے بے خبر تھا اور اسے اس کشش کو استعمال کرنے میں دلچسپی بھی نہیں تھی لیکن دنیا میں اگر کوئی خاموشی اور متحمل مزاجی کے اس پہاڑ میں شگاف ڈال کر اسے برہم کر سکتا تھا تو وہ حمین تھا جبریل کو تنگ کرنا اس کی زندگی کا دلچسپ اور پسندیدہ ترین کام تھا وہ اسے بھائی کہنا ایک سال پہلے چھوڑ چکا تھا کیونکہ اس کا خیال تھا جے بی کہنا کول تھا یعنی کہ جبرائیل جبریل بھائی بھائی کہنا کول نہیں تھا اور ہمین کی زندگی کی ترجیحات میں سے ایک یہ تھی کہ وہ ہر چیز میں سے کولنیس نکالتا تھا بابا جب میں اسپیلنگ بھی جیت کر آؤں گی تو میں بھی اپنے سارے کلاس فیلوز کو بلاؤں گی ریسا نے اس گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے سلار کو اپنی طرف متوجہ کیا اس کا ذہن پچھلی شام سے ایک ٹرافی کے حصول میں اٹکا ہوا تھا جو اس گھر میں تین بار آ چکی تھی اور اب اصولی طور پر اسے چوتھی بار لانے کی ذمہ داری اس کے کندھے پر خود بخود آتی تھی وہ جبریل کے بعد اس گھر کی سب سے ذمہ دار اور بلکہ ضرورت سے زیادہ ذمہ دار بچی تھی وہ جبیل کی طرح خود ہر کام کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لینے کی کوشش کرتی تھی اور پھر پوری لگن اور تندہی سے اس کام کو کرنے میں مصروف ہو جاتی تھی وہ ان تینوں کی طرح غیر معمولی ذہین نہیں تھی لیکن اب وہ ڈیڑھ سالہ چنی بھی نہیں رہی تھی جو گونگی نہ ہوتے ہوئے بھی بولنا بول ہی نہ پاتی ماما کے ساتھ ساتھ ان تینوں نے بھی کم ذہانت رکھنے والے رئیسہ کو ذہین بنانے کے لیے بہت محنت کی تھی اور اب وہ وہ کارنامہ انجام دینے کے لیے بےتاب تھی جو ان تینوں نے کیا تھا نیشنل لیول کے اس مقابلے کو جیت کر چوتھی ٹرافی اس گھر میں لانے کا اس ساری لائم لائٹ کا فوکس بننے کا جو اس طرح بہن بھائیوں کو ان فتوحات کے بعد ملتے دیکھی تھی رئیسہ سلار زندگی کی رئیسہ سلار زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتی تھی بابا مجھے آپ کو حمین کے بارے میں کچھ بتانا ہے رئیسہ کی من مناتی آواز پر سلار بیرونی دروازے سے نکلتے نکلتے ٹھٹک گیا اپنی فراک پر لگی ایک تتلی کا پر موڑ مروڑتے ہوئے وہ اس کے حکم میں کھڑی تھی وہ اس واک اس وقت واک کے لیے نکل رہا تھا اور رئیسہ اس کو ہمیشہ کی طرح دروازے تک چھوڑنے آئی تھی لیکن اس کو خدافظ کہہ کر دروازہ بند نہیں کیا تھا اس نے کچھ سرگوشی نما مناتی آواز میں سلار سے جو کہا تھا اس پر سلار کو اچھمبا ہوا تھا وہ کبھی کسی کی شکایت نہیں کرتی اور حمین کی شکایت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ حمین کی سب سے بڑی رازدان تھی رئیسہ کے بارے میں یہ خیال صرف سلار کا ہی نہیں بلکہ اس کے خاندان کے ہر شخص کا تھا کیونکہ اسے حمین کے بارے میں بہت سی وہ باتیں بھی پتہ ہوتی تھی جو گھر میں کسی دوسرے شخص کے علم میں بھی نہیں ہوتی تھی دروازے کی ناؤ پر ہاتھ رکھے سلار نے کچھ غور اور حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا کیا بتانا ہے رئیسہ نے جواب دینے کے بجائے پلٹ کر لاؤنج کی طرف دیکھا جہاں سے حمین کی آواز آ رہی تھی وہ امامہ سے باتیں کر رہا تھا کچھ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں رئیسہ نے اسی سرگوشی نما آواز میں سلار سے کہا اس بار سلار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دروازہ کھول کر باہر جاتے ہوئے اس سے کہا آؤ ہم واک کے لئے جاتے ہیں اس سے اندازہ ہو گیا تھا وہ گھر کے اندر حمین کے بارے میں بات کرتے ہوئے چھچک رہی تھی وجہ جو بھی ہو رئیسہ چپ چاپ اس کے ساتھ باہر نکل آئی تھی موسم انتہائی خوشگوار تھا اور ان کی رہائشی کالونی کے کچھ اور افراد بھی اس وقت سڑک پر واک کرنے میں مصروف تھے وہ دونوں بھی سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگے تو حمین کے بارے میں تم کیا بتانا چاہتی ہو پانچ دس منٹ کی واک اور اس کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ کے بعد سالار نے اس سے کہا ریسا نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا جیسے وہ کسی سوچ میں بڑھ گئی ہو آئی ایم ناٹ شیور اس نے کہا کچھ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے بتانا چاہیے یا نہیں وہ ہمیشہ اسی طرح بات کرتی تھی ہر لفظ بولنے سے پہلے دس دفعہ تول کر تم مجھ پر ٹرسٹ کر سکتی ہو سلار نے جیسے اسے تسلی دی مجھے آپ پر ٹرسٹ ہے لیکن میں حمین کو ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہتی اس نے سلار کی بات پر کے جواب میں کہا یہ اس کا سیکرٹ ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے کہ میں اس کا سیکرٹ کسی کو بتاؤں شاید مجھے نہیں بتانا چاہیے میں پوری طرح شیور نہیں ہوں میں ابھی سوچ رہی ہوں وہ اب سلار کے ساتھ چلتے ہوئے اس طرح بڑبڑا رہی تھی جیسے خود کلامی کر رہی ہوں متذبذب ہو یا خود سے الجھ رہی ہو سلار نے ساتھ چلتے ہوئے اسے بخور دیکھا وہ کچھ بتانا چاہ رہی تھی لیکن وہ متزز متض سے تھی رئیسہ کا یہ مسئلہ تھا فیصلہ نہ کر پانا مگر اس وقت سلار کے اس کے اس مسئلے پر سوچ بچار کرنے کی بجائے صرف اس لیے حیران اور کسی حد تک فکر مند تھا کہ رئیسہ نے حمین کے بارے میں جو بھی راز تھا اسے اس میں شریک کرنے کا سوچا کیوں کیا ایسے یہ اندیشہ تھا کہ حمین کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے یا پھر یہ پریشانی تھی کہ بعد میں پتہ چلنے پر حمین سے اور امامہ بہت حمین سے وہ اور امامہ بہت ناراض ہو سکتے تھے ایسی کیا بات ہے رئیسہ نے سر نرم آواز میں بہلانے والے انداز میں کریدا میں وعدہ کرتا ہوں کہ حمین کے بارے میں جو بھی بات ہے وہ ایک سیکرٹ ہی رہے گی میں کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا اس نے رئیسہ سے کہا مگر وہ متاثر نہیں ہوئی باب آپ حمین سے بہت خفا ہو جائیں گے اور میں یہ نہیں چاہتی اس بار رئیسہ نے اپنے خدشات کا اظہار کھل کر اس سے کیا سلار کی چھٹی حصے سے سگنل دینا شروع کیے تھے میں آپ کو ایک دو دن بعد بتاؤں گی میں ابھی اس پر سوچنا چاہتی ہوں رئیسہ نے بلاخر اس سے کہا رئیسہ یہ اچھی بات نہیں ہے سلار نے اس بار سنجیدگی سے اسے گھر کا اگر ہمیں نے کچھ ایسا کیا ہے جو تمہیں لگتا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے تو تمہیں ہمیں بتانا چاہیے اس طرح کوئی بھی چیز چھپانا ٹھیک بات نہیں ہے وہ واقعی سنجیدہ ہو گیا تھا اگرچہ اسے یہ اندازہ تھا کہ حمید کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا جس سے ان کو کوئی بڑی پریشانی لاحق ہوتی مگر عیسیٰ کی یہ پردہ پوشی اس وقت سلار کو بہت بری لگی تھی مجھے ایک دن دیں رئیسہ نے اس لہجے میں جھلکتی خفکی کو محسوس کی اور اسے منانے کی کوشش کی میں آپ کو کل بتا دوں گی میں بس کچھ اور سوچنا چاہتی ہوں اس پر وہ بے اختیار گہرا سانس لے کر رہ گیا انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش زور زبردستی سے نہیں کی تھی نہ ہی ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے انہیں کنٹرول کیا تھا وہ اس وقت بھی زبردستی اس سے وہ بات اگلوانا نہیں چاہتا تھا رئیسہ کو اگر یہ چیز الجھا رہی تھی کہ آیا جو وہ کرنے جا رہی تھی وہ صحیح ہے یا غلط تو سلار چاہتا تھا وہ یہ فیصلہ خود ہی کرے ٹھیک ہے ایک دن اور سوچ لو اور پھر مجھے بتاؤ اس نے بات ختم کر دی لیکن رئیسہ کے انکشاف سے پہلے ہی اسکول سے امامہ کو کال آ گئی تھی حمین کی ٹیچر اس کے کسی اہم اور فوری مسئلے پر ان سے ملاقات کرنا چاہتی تھی ان دونوں نے اس کو اس کو زیادہ اس بات کو زیادہ اہمیت نہ اس کال کو زیادہ اہمیت نہ دی تھی ان کا خیال تھا وہ پڑھائی سے متعلق کوئی مسئلہ ہوگا یا پھر کوئی چھوٹی موٹی بدتمیزی ہمین کے حوالے سے ایسی شکایات انہیں ہمیشہ ہی ملتی رہتی تھیں وہ جبریل کی طرح نہیں تھا لیکن اگلے دن اسکول میں نے ہمین کے حوالے سے جو بتایا گیا تھا اس نے کچھ دیر کے لیے ان کے ہوش و حواس سے اڑا دیے تھے جو وہ جو نیئر ونگ میں بزنس کر رہا تھا اور ایسی ہی ایک بزنس ڈیل کے نتیجے میں نتیجے میں ایک بچہ اپنے ایک بہت مہنگا گیم گنوانے کے بعد اپنے ماں باپ کو اس لینڈ دین کی تفصیلات سے آگاہ کر بیٹھا تھا اور اس کا پتہ ان والدین کی شکایت سے چلا تھا جس کے نتیجے میں اسکول نے تحقیقات کی تھی اور حمین سکندر کو پہلا وارننگ لیٹر ایشو ہوا تھا وہ اگر حمین سکندر جیسا اسٹار اسٹوڈنٹ نہ ہوتا تو اسکول کی انضباطی کاروائی کچھ اور زیادہ سخت ہوتی لیکن سالار اور امامہ کے لیے وہ وارننگ لیٹر بھی کافی تھا ان کے چاروں بچوں میں کسی کو پہلی بار کوئی وارننگ لیٹر ملا تھا اور وہ بھی تب جب چند دن پہلے وہ اس اسکول میں ایک ہیرو کے درجے پر فائز تھا اور وہ ہیرو اس وقت ان کے پاس سر جھکائے بیٹھا تھا سالار کا دماغ کچھ دیر کے لیے واقعی گھوم کر رہ گیا تھا اس کے حوالے سے متوقع خدشات میں یقیناً وہ صورتحال نہیں تھی جو انہیں اس وقت درپیش تھی اس بزنس کے آغاز کو بہت زیادہ وقت نہیں گزر رہا تھا اور ہمین سکندر نے رئیسوں کو پہلے دن سے ہی اس بزنس کے حوالے سے بتا رکھا تھا بزنس کا آغاز اتفاقی تھا اس کی کلاس میں ایک اس کا ایک کلاس فیلو ایسے جابرس لے کر آیا تھا جنہیں دیکھ کر ہمین سکندر میں چل گیا تھا امامہ نے ان برانڈڈ سنیکرز کی خواہش کو رد کر دیا تھا کیونکہ چند ہفتے پہلے حمید نے نئے سنیکرز لیے تھے اور جب تک وہ پرانے نہ ہو جاتے ایک جوڑے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا سمین سکندر ہر روز سپورٹس آورز میں اپنے اس کلاس فیلو کے سنیکرز دیکھتا اور انہیں حاصل کرنے کے طریقے سوچتا رہتا اس نے سنیکرز کو بار بار ٹریڈ کے ذریعے حاصل کرنے کی کوششوں کا آغاز کیا تھا کوئی ایسی چیز جس کے بدلے میں وہ کلاس فیلو ان سنیکرز کو ہمین کو دے دیتا اس کا وہ کلاس فیلو حمید سکندر کے اتنے ڈائریکٹ سوال پر کچھ گڑبڑا ہی گیا تھا ایسی پیشکش اور اس کے سنیکرز کو ایسا خراج تحسین کسی نے پہلے کبھی پیش نہیں کیا تھا اس سے کچھ تعمل کے بعد حمید کو یہ بتایا کہ وہ ایک اور کلاس فیلو کی گھڑی کو بہت پسند کرتا تھا اور اگر اسے وہ مل جاتی تو وہ اس کے بدلے میں وہ سنیکرز دے سکتا تھا جس کلاس فیلو کی گھڑی اس نے مانگی تھی اسے اپنی کلاس کے ایک دوسرے کلاس فیلو کی سائیکل میں حد دلچسپی تھی اور اس سائیکل والے کو ایک اور کلاس فیلو کے بیگ میں یہ سلسلہ چلتے چلتے ہمین سکندر کے پاس موجود ایک کی بورڈ تک آیا تھا اور جو وہ کبھی کبھار اسکول لے جا کر بجاتا تھا اور ہمین سکندر نے فوری طور پر اس کی بورڈ کے بدلے میں وہ سنیکرز حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور پھر نہ صرف یہ فیصلہ کیا تھا بلکہ دوسرے دن اس کو عملی جامہ بھی پہنا دیا تھا بزنس کا پہلا اصول موثر اسٹریٹجی اور دوسرا وقت دوسرا وقت پر صحیح استعمال سلاح سکندر کے منہ سے دن رات سننے والے الفاظ کو اس کے نو سالہ بیٹے نے کسی مہارت سے استعمال کیا تھا اگر یہ اگر سلاح سکندر دیکھ لیتا تو وہ اش اش کر اٹھتا حمید سکندر کی کلاس کے بارہ افراد نے اگلے دن سکول گراؤنڈ میں اپنی پسندیدہ ترین چیز کے حصول کے لیے اپنی کم فیورٹ چیز کا تبادلہ کیا تھا اور تبادلے کی اس چین کے ذریعے ہمین سکندر اور سنیکرز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اس کا دل خوشی سے بلیوں اچھل رہا تھا اور یہی حال ان دوسرے گیارہ بچوں کا بھی تھا جو خوشی اور بے یقینی کے عالم میں اپنی اپنی پسندیدہ ترین چیز کو دیکھ رہے تھے جو بہت آسانی سے دوسروں سے ان کے پاس آ گئی تھی کلائنٹس اور اطمینان کا کلائنٹس کا اطمینان کاروبار کا تیسرا اصول تھا اور نو سال کی عمر میں سلار سکندر کے اس بیٹے نے یہ تینوں چیزیں مد نظر رکھی تھیں وہ اس وقت گیارہ مسرور کسٹمرز کے درمیان راجہ اندر بنا کھڑا تھا جو سب اس کا شکریہ ادا کرتے تھک نہیں کرتے نہیں تھک رہے تھے اس دن حمید سکندر نے اسپورٹس آور میں ان نئے سنیکرز کے ساتھ پریکٹس کی تھی اور سب سے پہلے جس نے اس کے وہ سنیکرز دیکھے تھے وہ رئیسہ تھی جسے اس نے پٹیر ٹاؤن سیٹ کے وہ سنیکرز اس وقت بھی دکھائے تھے جب اس کا ان پر دل آ گیا تھا اور جب اس نے گھر میں امامہ سے ان کی فرمائش کی تھی اور اسے تب بھی سنیکرز کے بارے میں بتایا تھا اسے جن کے حصول کے لیے وہ ایک بزنس پلان بنا رہا تھا اس کا وہ بزنس پلان سات سالہ رئیسہ کے سر کے اوپر سے گزرا تھا لیکن اسے ایک اگر ایک واحد احساس ہوا تھا تو وہ یہ کہ کسی بھی دوسرے کی چیز کسی بھی طرح لینا شاید مناسب نہیں تھا لیکن حمین سکندر کے پاس اس کا جواب تھا اور جواب اور صرف جواب نہیں بے حد مطمئن کر دینے والا جواب اب چار دن کے بعد رئیسہ وہ سنیکر زمین کے پیروں میں دیکھ رہی تھی اور وہ اسے بے حد فاتحانہ انداز میں بتا رہا تھا کہ اس اس نے نے یہ یہ بار بارٹر ڈیل کن گیارہ کلاس فیلوز کے تعاون سے انسر سر انجام دی اور اگر ان میں سے کسی نے اپنی کوئی چیز واپس مانگ لی تو رئیسہ نے اس کی ساری گفتگو سننے کے بعد اپنے ذہن میں بھرنے والے پہلے خدشے کا اظہار اس سے کیا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا حمین نے بہت پر اعتماد انداز میں کہا کیوں حمین نے اس کی کیوں کے جواب میں اپنی جیب سے ایک کانٹریکٹ نکال کر اسے دکھایا جس پر حمین سمیت بارہ لوگوں کے دستخط تھے اور اس کانٹریکٹ پر اس لین دین کے حوالے سے شرائط و ضوابط درج تھے جن میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ ایک دفعہ چیزوں کا تبادلہ ہونے کے بعد وہ واپس نہیں ہو سکتی تھی وہ رئیسہ کو ساری شرائط پڑھ کر سناتا رہا تھا جس کی بنیاد پر وہ بزنس ڈیل ہوئی تھی رئیسہ خاموشی سے سنتی رہی پھر اس نے کہا اگر بابا ممی نے تمہارے سنیکرز دیکھ لی تو ہمی نے اس کے سوال پر اپنا سر کھجاتے ہوئے کہا ناؤ پارٹ وہ اپنا کانٹریکٹ طے کرتے ہوئے اپنا سر مسلسل کھجا رہا تھا میں ان کو یہ سنیکرز نہیں دکھاؤں گا نہ ان کے سامنے پہنوں گا اور نہ ہی تم انہیں بتاؤ گی ہمین نے سر کھجانا بند کرتے ہوئے اس سے کہا تھا ہم ان سے جھوٹ بولیں گے رئیسا کو یہ صورتحال کو اتنی مناسب نہیں لگی تھی بالکل نہیں ہمین نے بے ساختہ کہا بھلا جھوٹ کیوں بولیں گے ہم ہم بس انہیں بتائیں گے ہی نہیں اس نے بات کو لپیٹا کیوں رئیسہ اب بھی مطمئن نہیں ہوئی پیرنٹس بہت سی باتوں کو نہیں سمجھتے حمید نے جیسے کسی بزرگ کی طرف فلاسفی جھاڑی اس لیے انہیں سب کچھ بتانا ضروری نہیں ہوتا پھر میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا میں نے بزنس کیا ہے ہم سب نے اپنی مرضی سے ساری چیزوں کا ایکسچینج کیا ہے تو اگر ممی بابا کو پتہ نہ چلے تو بھی کوئی بات نہیں حمید نے اس سے کہا تھا رئیسہ مطمئن ہوئی یا نہیں وہ خاموش ہو گئی تھی وہ حمین کا راز تھا اور وہ اسے کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی وہ بس پہلا اور آخری موقع تھا جب ان دونوں کے درمیان اس حوالے سے لمبی چوڑی بات چیت ہوئی تھی رئیسہ کا خیال تھا وہ بس پہلی اور آخری بزنس ڈیل تھی جو حمین نے کی تھی اور وہ اس کے بعد ایسا کچھ کرنے والا نہیں تھا حمین نے اپنا خیال بھی یہی ہم حمین نے اپنا خیال حمین کا اپنا خیال بھی یہی تھا لیکن اس بزنس ڈیل کے صرف ایک ہفتے کے بعد ان گیارہ لوگوں میں سے ایک اور لڑکا ان کے پاس آن موجود ہوا تھا اس بار اس بار اس کلاس کے ایک ہی لڑکے کے اس اس بار اسے کلاس کے ہی ایک لڑکے کے گلاسز چاہیے تھے اور وہ ہمین کے ذریعے ڈیل کروانا چاہتا تھا اور اس ڈیل کے بدلے وہ ہمین کو پانچ ڈالرز دینے پر تیار تھا وہ رقم بڑی نہیں تھی لیکن ہمین اسے ترغیب کے سامنے اس ترغیب کے سامنے ٹھہر نہیں سکا ایک بار پھر اس نے ایک پوری بارٹر چین کے ذریعے وہ برانڈڈ سن گلاسز اپنے کلائنٹ کو ڈیلیور کر دیے تھے اور پانچ ڈالر کما لیے تھے یہ اس کی زندگی کی پہلی کمائی تھی اور عیسہ کو اس بارے میں بھی پتہ تھا وہ اس بار بھی خوش نہ تھی لیکن حمین کو اس بار بھی اس بزنس ڈیل کے نتیجے میں ہونے والی آمنی کے حوالے سے کوئی شرمندگی نہیں تھی اور پھر یہ بزنس اس کی اپنی کلاس سے نکل کر اسکول میں پھیل گیا تھا اسکول میں سب کوئی پسند تھا اسکول میں چند مہینوں میں سب کوئی پتہ تھا کہ اگر کسی کو اسکول میں کسی دوسرے بچے کی کوئی چیز پسند آ جائے تو اس کے حصول کے لیے حمین سکندر واحد نام تھا جس کی خدمات وہ حاصل کر سکتے تھے حمین سکندر کو خود بھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا سب سنیکرز کے ایک جوڑے کے لیے اس نے اس بزنس کا آغاز کیا تھا تین ماہ کے عرصے میں ہمیں نے اس بزنس سے تقریباً 175 ڈالرز کمائے تھے اور یہ 175 ڈالرز ان چند اشیاء کے علاوہ تھے جو اس نے بارٹر چین کے دوران اپنے لیے حاصل کی تھیں اور رئیسہ ان کے لیے اور رئیسہ ان کے ہر لین دین سے واقف بھی تھی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ زیادہ پریشان بھی ہو رہی تھی حمین سکندر کے پاس اب پیسے تھے جو اس نے ممی یا بابا سے نہیں لیے تھے اور حمین کے پاس اب کچھ ایسی چیزیں تھیں جو اس کی ملکیت نہیں تھیں کسی اور کی تھیں یہ اس کے لیے بہت پریشان کن بات تھی حمید سکندر کی ساری توجہات سننے کے باوجود رئیسہ مطمئن نہیں ہوئی تھی نہ وہ اس بزنس کو ہضم کر پا رہی تھی جس کا پتہ اس کے والدین کو نہیں تھا اور نہ ہی وہ حمین کے پاس آنے والی دوسری چیزوں کو اور ایک مہنگے گیم کے تبادلے کے بعد پہلی بار رئیسہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے اب اس بزنس کے بارے میں اپنے والدین کو بتا دینا چاہیے اس سے پہلے کہ حمین کو مشکل کا کسی مشکل کا شکار ہو جائے لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی سلار اور امامہ نے اسکول میں حمین سے زیادہ بات چیت نہیں کی تھی سلار نے اس سے کہا تھا وہ اس مسئلے پر گھر میں بات کریں گے اور پھر وہ چلے گئے تھے لیکن حمین پریشان ہو گیا تھا وہ اور رئیسہ ایک اسکول میں تھے جبریل اور عنایت دوسرے میں اس لیے یہ راز صرف رئیسہ تک ہی رہا تھا ورنہ اسکول کے کسی اور بچے کے ذریعے بات جبریل اور عنایت تک پہنچ جاتی چھٹی کے وقت حمین نے رئیسہ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا جو اسے پیش آئی تھی وہ بےحد پریشان ہو گئی تھی وارننگ لیٹر اسے جیسے یقین نہیں آتا تھا کہ حمین کے ساتھ یہ ہو سکتا تھا میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا تھا لیکن تم نے بات نہ مانی مجھے توقع نہیں تھی کہ ایسا ہو جائے گا وہ دونوں اسکول میں بس اسکول بس میں سوار ہونے کے بجائے اب اس مسئلے کو ڈسکس کرنے میں مصروف تھے بابا اور ممی بہت خفا ہوئے ہوں گے رئیسا نے اس سے پوچھا تمہیں بہت ڈانٹا کیا نہیں ہاں تو نہیں ڈانٹا لیکن گھر جا کر ڈانٹیں گے بابا نے کہا تھا انہیں مجھ سے ضروری باتیں کرنی ہیں گھر جا کر حمید کچھ فکر مند انداز میں کہہ رہا تھا وہ تمہیں اسکول سے نکال دیں گے کیا رئیسہ کو تشویش ہوئی نہیں ایسا تو نہیں ہوگا بابا نے معذرت کی ان سے اور وہ مان بھی گئے حمید نے اسے بتایا کتنی بری بات ہے رئیسہ کو اور افسوس ہوا بابا کو کتنا برا لگا ہوگا وہ بہت شرمندہ ہو گئے ہوں گے اور ممی بھی ہو رہی ہوں گی مجھے پتہ ہے حمین کچھ بخل حمین کو جخل تھا اپنے ماں باپ کو اس طرح پریشان اس نے بھی پہلی بار دیکھا تھا اور وہ بھی اسکول کی ایڈمنسٹریشن کے سامنے وہ اس کے لیے بھی کچھ اچھا منظر نہیں تھا تو میں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں جانتا ہوں لیکن اب کیا ہوگا اس نے رئیسہ سے جیسے اس نے رئیسہ سے جیسے مشورہ لیا اس کے پاس اب جب اپنے آپشنز ختم ہو جاتے تھے تو وہ رئیسہ کی رائے لیتا تھا وہ رائے اس کی سمجھ میں آتی نہ آتی وہ اس پر عمل کرتا نہ کرتا لیکن وہ بہت چھوٹی عمر سے ہر چیز کے بارے میں رئیسہ کی رائے پوچھنے کا عادی تھا یہ رئیسہ کو بات کرنے پر اکسانے کے لیے ان سب بہن بھائیوں کی عادت تھی تمہیں بابا اور ممی سے سوری کر لینا چاہیے رئیسہ نے اسے رائے دی جب کوئی غلط کام ہو جائے تو سب سے پہلے یہی کرنا چاہیے رئیسہ نے پہلے مشورہ دیا پھر اپنے ماں باپ کی نصیحت دہرائی ایکسکیوز تو میں پہلے ہی ہو چکا ہوں لیکن کیا ان کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا گھر پہنچ تک وہ کچھ محتاط انداز میں پوچھ رہا تھا میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے رئیسہ نے بالکل صحیح اندازہ لگایا تھا اچھا ہمین کو اس کے اندازے کے درست ہونے پر پورا یقین تھا کیونکہ اس کی اپنی چھٹی بھی یہی کہہ رہی تھی لیکن اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو وہ مسئلے کا حل تھا امام اور سلار اس دن وہ وارننگ لیٹر لے کر گھر آ گئے تھے اب انہیں اس وارننگ لیٹر کا جواب دینا تھا اسکول کی انتظامیہ ہمین کے سابقہ اور موجودہ کارکردگی کی وجہ سے اسے اس پہلے بڑے جرم کے لیے درگزر کرنے پر تیار تھے لیکن وہ دونوں بے حد پریشان تھے ان کی اولاد میں سے اگر کبھی کسی کی طرف سے انہیں چھوٹی موٹی شکایات آتی رہی تھی تو وہ ہمیں نہیں تھا اس کے باوجود ہمین نے کبھی کوئی ایسی شرارت نہیں کی تھی نہ کوئی ایسا کام کیا تھا جس پر انہیں اس طرح اسکول بلا کر وارننگ لیٹر تھمایا جاتا اور پھر جو کام اس نے کیا تھا اس نے ان کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا اور اگر ان کے سامنے وہاں خود اعتراف نہ کر چکا ہوتا تو وہ کبھی یقین نہ کرتے کہ ہمین بزنس ٹائپ کی کوئی چیز اسکول میں کر سکتا تھا اور پھر اس طرح کا بزنس اس کو کیا ضرورت پیش آئی تھی اور اس کرنے کی تو کیا تھی اسے کرنے کی تو کیا تھی وہ واقعی سمجھ نہیں پا رہے تھے جبریل اور عنایا کو اس حوالے سے کچھ نہیں پتا بتانا سلار نے امامہ کو گھر ڈراپ کرتے ہوئے اس سے کہا تھا اور رئیسہ کو اس سے بھی بات کرنی ہوگی وہ بڑبڑایا تھا اس دن اسکول سے واپسی پر حمین جتنا سنجیدہ تھا اس سے زیادہ سنجیدہ امامہ تھی ہر روز کی طرح اور جوش سلام کا جواب سلام سے ملا تھا اس دن اسکول سے واپسی پر حمین جتنا سنجیدہ تھا اس سے زیادہ سنجیدہ امامہ تھے ہر روز کی طرح پرجوش سلام کے جواب سلام سے ملا تھا نہ ہی ہمیشہ کی طرح وہ اس سے جا کر لپٹا تھا اور نہ ہی امامہ نے ایسی کوئی کوشش کی تھی اور یہ سد میری کا مظاہرہ صرف حمین کے ساتھ نہیں ہوا تھا اور کے ساتھ بھی ہوا تھا مگر امامہ نے انہیں کھانا کھلانے کھلاتے ہوئے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا وہ دونوں اب متفکر تھے سلال گھر پر نہیں تھا اور حمین کو اندازہ تھا کہ اس کے گھر واپسی کے بعد وہ خاموشی جو گھر میں تھی قائم نہیں رہے گی وہ خاموشی جو گھر پر تھی وہ قائم نہیں رہے گی رات کے کھانے سے فارغ ہو کر سلار نے باقی بچوں کے اپنے کمرے میں جانے کے بعد حمین و رئیسہ کو وہاں روک لیا تھا وہ دونوں سلار کے سامنے صوفہ پر بیٹھے نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے کوئی اور موقع ہوتا تو ہمین سے ایسی خاموشی اور سنجیدگی کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی جس کا مظاہرہ وہ اب کر رہا تھا تمہیں یہ سب پتہ تھا نا رئیسا سلار نے رئیسا کو مخاطب کیا اس نے سر اٹھایا ہمین کو دیکھا اور پھر کچھ شرمندہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا یس بابا اور تم ہمین کے بارے میں مجھے یہی بتانا چاہتی تھی اس سوال پر اس بار ہمین نے چونک کر رئیسا کو دیکھا جس نے اس کی نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس بار سر ہلایا تھا تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے سلار نے جواباً رئیسہ سے کہا بابا ایم سوری رئیسہ نے کچھ روحانسی ہو کر کہا یہ قابل معافی نہیں انہوں نے جواباً کہا بابا اس میں رئیسہ کا کوئی قصور نہیں حمید نے اس کی حمایت کرنے کی کوشش کی سلار نے اسے ترشی سے جھڑک دیا شٹ اپ حمید اور رئیسہ دونوں گمسم ہو گئے تھے انہوں نے سلار کے منہ سے اس طرح کے لفظ اور اس انداز میں ان کا اظہار پہلی بار دیکھا تھا تم اب یہاں سے جاؤ سلار نے تہمکانہ انداز میں رئیسہ سے کہا جس کی آنکھیں اب آنسوں سے بھر رہی تھی اور سلار کو اندازہ تھا وہ چند لمحوں میں رونا شروع کر دے گی اور وہ فی الحال یہاں بیٹھ کر اسے بہلانا نہیں چاہتا تھا رئیسہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی تھی سٹنگ ایریا میں اب صرف وہی دونوں باپ بیٹا رہ گئے تھے تمہیں اسکول میں بزنس کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا سلار نے اس سے بات چیت شروع کی نہیں حمید نے بڑے محتاط انداز میں اسے نظریں ملائے بغیر کہا جواب دیا پھر کس کام کے لیے بھیجا گیا تھا سلاڈ نے اس سے اگلا سوال کیا پڑھنے کے لیے حمین کا سر اب بھی چھکا ہوا تھا اور تم یہ پڑھ رہے تھے سلاڈ نے بےحد خفقی سے اس سے کہا بابا میں نے جو بھی کیا ہے آپ کو بتا کر کیا ہے حمین نے یکدم کہا کیا بتایا تم نے بزنس کے بارے میں اس نے مختصراً کہا اور اس اور اس وقت سلار کو کئی کئی مہینے پہلے اپنی اور امین سکندر کی وہ گفتگو یاد آئی تھی جب اس نے ایک رات بڑی سنجیدگی سے اس کے پاس آ کر اسے بزنس کے حوالے سے بات چیت کی تھی وہ اس وقت اپنے ایک کام میں مصروف تھا اور اس نے امین کے ان سوالوں کو صرف اس تجسس کا حصہ سمجھا تھا جو اسے ہر چیز کے بارے میں ہوتا تھا بابا اگر ہمیں کوئی چیز حاصل کرنی ہو تو کیسے کریں وہ سوال اتنا سادہ تھا کہ سلار حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا وہ اتنے سیدھے سوال نہیں کرتا تھا مثلا کیا حاصل کرنا ہو اس نے جواباً پوچھا تھا کچھ بھی کوئی بھی ایسی چیز جو کسی دوسرے کے پاس اور ہمیں اچھی لگے تو کیسے لیں لینا ضروری ہے کیا سلار نے اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے پوچھا بہت ضروری اس نے بےحد مختصر جواب دیا محنت کرو اور وہ چیز خرید لو یہ جواب دیتے ہوئے سلار کو اندازہ نہیں تھا وہ اسے راستہ دکھا رہا تھا ہم وہ سوچ میں پڑ گیا تھا یعنی بزنس کرنا پڑے گا اس نے سالار سے پوچھا تھا ظاہر ہے سالار نے جواب دیا اور بزنس کیسے کرتے ہیں ہمیں نے جواب نہیں پوچھا بزنس پلان بنا کر وہ اپنے کام میں مصروف اس کے سوالوں کا جواب دیتا گیا اس کی نوعیت یا مقصد کے بارے میں غور کیے بغیر وہ کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ کیا بزنس کرنا ہے اس کے بعد اس کے بعد اس کے انویسٹمنٹ یعنی سرمایہ چاہیے اگر وہ نہ ہو تو حمید نے پوچھا تمہیں کوئی ایسی اسٹریٹجی ہونی چاہیے جس سے کسی پارٹنر کو آن بورڈ لا کر انویسٹمنٹ کی کمی پوری کی جا سکے اوکے تو بزنس اسٹریٹجی ہونی چاہیے اور اس کے بعد پارٹنرز پھر وہ بے متجسس ہو رہا تھا پھر افیکٹو امپلیمنٹیشن جو پلان کیا ہو اس پر اچھی طرح سے عمل درآمد کیا جائے اور وقت پر وہ بزنس پلان کو جتنی سادگی سے سمجھا سکتا تھا اسے سمجھا رہا تھا اور سب سے آخر میں کلائنٹ کو مطمئن کرنا تاکہ آپ کو اور کلائنٹس ملتے رہیں اوکے ہمین نے یہ اصول بھی سمجھ لیا تھا اس کے باپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اسے جو کچھ پوچھ رہا ہے اس کا استعمال وہ کس طرح اور کہاں کرے گا سرار بہت دیر تک اپنے اس نو سالہ ہم شکل کو دیکھتا رہا جس کے چہرے کی معصومیت سے اب یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کبھی کوئی کام غلط کر سکتا تھا میں ناخوش ہوں سلار نے اس سے کہا آئی ایم سوری جواب تڑے سے آیا تھا لیکن سلار کو احساس تھا اس معذرت میں شرمندگی نہیں تھی اعتماد اور قابلیت ہر وقت پسند نہیں آتی سلار کے ساتھ بھی اس وقت وہاں بیٹھے یہی ہو رہا تھا تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی امین نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا پر اس نے باپ کو سنیکرز کے جوڑے کی وجہ سے سٹارٹ کیے جانے والے اس بزنس نیچر کی تفصیلات بتانا شروع کر دیں سلاڈ ٹو کے بغیر اس کی گفتگو سنتا رہا امین نے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا اسکول میں ماں باپ کی اپنی وجہ سے ہونے والی شرمندگی دیکھنے کے بعد اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ انہیں سب کچھ بتا دے گا اب کوئی جھوٹ نہیں بولے گا جب وہ خاموش ہوا تو سلاڈ نے سے پوچھا وہ کانٹریکٹ کہاں ہے جو تم نے ان سب سے سائن کروائے ہیں حمید وہاں سے اٹھ کر کمرے میں گیا اور کچھ دیر بعد ایک فائل لے کر واپس آیا اس نے وہ فائل سلار کی طرف بڑھا دی سلار نے فائل کھول کر اس کے اندر موجود معاہدے کے شکوں پر نظر ڈالی پھر حمید سے پوچھا یہ کس نے لکھی ہیں میں نے خود اس نے جواب دیا سلار اس معاہدے کو پڑھنے لگا ایک نو سالہ بچے نے اس معاہدے میں اپنے ذہن میں آنے والی ہر اس شک کو شامل کیا تھا جسے ضروری لگی تھی یا جو اس نے کہیں دیکھی ہوگی سلار متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا معاہدے کی صرف زبان بچکانا تھی لیکن شکے نہیں ہم نے اس معاہدے کے ذریعے اپنے آپ کو مکمل طور پر محفوظ کر لیا تھا یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ بچوں کے ساتھ ڈیلنگ کر رہا تھا اور اسے بچوں کی نفسیات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ بدلتے موڈ کے تابع ہوتے ہیں معاہدوں کے نہیں سلار نے فائل بند کی اور پھر اس سے پوچھا اور جو رقم تم نے ان سب لوگوں سے لی ہے وہ کہاں ہیں میرے پاس حمیم نے جواب دیا کچھ خرچ کی سلار نے پوچھا نہیں اس نے کہا پھر سلار نے سر ہلایا پھر فائل اس کے پاس ہاتھ میں دیتے ہوئے اس سے کہا اب تم ایک اور لیٹر لکھو گے جس میں تم اپنے ان سب کلائنٹ سے معذرت کرو گے اور انہیں ان کی رقم اور وہ چیزیں لوٹاؤ گے جو تمہارے پاس ہے اس کے بعد تم وہ ساری چیزیں ان سب لوگوں تک پہنچاؤ گے جو تم نے ایکسچینج کی ہیں ہم ان چند دمہوں تک ساخ طرح پھر اس نے سر ہلایا اوکے اور میں یہ کیسے کروں گا کروں اس نے سلار سے کہا تم ایک بزنس مین ہو تمہیں اگر وہ بزنس کرنا آتا تھا تو یہ بھی آنا چاہیے سالار اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر جب تم یہ کام ختم کر لو گے تو ہم دوبارہ بات کریں گے تمہارے پاس ایک ہفتہ ہے حمید نے جاتے ہوئے باپ کی پشت دیکھی جو وہ اسے کرنے کا کہہ کر گیا تھا وہ اس کے لیے حد شرمندہ کرنے والا کام تھا ہر بچے کے پاس جا کر معذرت کر کے اس کے پیسے واپس کرنا مشکل نہیں تھا اسے پتا تھا ہر بچہ حد خوشی خوشی اپنے پیسے واپس لے لے گا لیکن مسئلہ اصل چیز اصل مالک کو پہنچانا تھا اس سے گھر بیٹھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی بچہ بھی خوشی خوشی اسے وہ چیز واپس نہیں کرے گا جو وہ اس بار اس بارٹر ڈیل کے ذریعے حاصل کر چکا تھا اور پھر ضروری نہیں ہے کہ ہر بچے نے وہ چیز صحیح حالت میں رکھی ہو خود اس کے پاس موجود دوسرے بچے کے سنیکرز بھی اب کھیل کھیل کر پرانے ہو گئے تھے اسے وہاں بیٹھے بیٹھے اندازہ ہو رہا تھا باپ اسے کس پریشان میں ڈال گیا تھا تم نے بابا سے میرے بارے میں کیوں بات کی تھی حمید نے اگلی صبح اسکول بس میں رجسٹر سے پوچھا میں نے کچھ بتایا تو نہیں لیکن میں تمہارے لیے پریشان تھی رئیسہ نے جواباً اس سے کہا اگر تم بتا دیتی تو میں تم سے کبھی بات نہیں کرتا حمید نے اس سے کہا بابا نے تمہیں معاف کر دیا رئیسہ کو جس بات کی پریشانی تھی اس نے اس سے وہ کیا سوال کیا بابا نے مجھ سے کہا میں سب کی چیزیں اور پیسے واپس کر دوں پھر وہ مجھ سے دوبارہ بات کریں گے ہمین سنجیدہ کچھ پریشان لگا رئیسہ کو کیا میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں اس نے حمین کو آفر کی نہیں میں مینیج کر لوں گا اس نے جواباً کہا